طوبى لعبد جعله الله عالم للخير اور للشر لے كما قال کا ملشی والتسليم میرے عزیز و میرے عزیزوں بھائیوں دوست اور بزرگوں ہمارے یہ وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کا جوڑ ہر سال ایک مرتبہ ہوتا ہے جی اب کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ جو ہمارا جوڑ ہے یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے this of ours is not a ritual. بلکہ ایک بہت بڑی ضرورت اور مقصد کے لیے کیا جاتا ہے and this gathering is for a great need and for a great objective Allah پاک نے ہمارے اس مجمعے پر بڑا فضل فرمایا بڑی مہربانی فرمائی ہے اللہ صبح کے اس پرفکن ماحول میں اللہ نے ہمارے اس مجمعے کا رخ دین اور دین کی محنت کی طرف کیا ہے ان دس انوائرمنٹ آف فتنا اللہ da'wah. یہ اللہ کی بڑی مبارک توفیق ہے subhanahu اللہ ta'ala. ہمارا جو رخ دین اور دین کی محنت کی طرف ہوا ہے یہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے and ability from اللہ side of Allah دس از ta'ala. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ توفیق اللہ دیتے ہیں وما توفیقی اللہ بلّہ اللہ سبحان تعالیٰ مینشنز دا توفیق ابلٹیز فرام اللہ سبحان و وما توفیقی اللہ بلّہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بغیر اللہ کے ارادے کے کوئی آدمی ارادہ بھی نہیں کر سکتا اللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اللہ سبحان تعالیٰ mentions a person cannot do anything without the assistance and without the without Allah subhanahu wa ta'ala desiring it to happen. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءُ اللَّهُ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ بغیر اللہ کے ارادے کے ایک پتہ بھی نہیں ہلتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala without the intention of Allah subhanahu wa ta'ala even one leaf cannot move on a tree جب بغیر اللہ کے ارادے کے ایک پتہ نہیں ہلتا تو ہمارا یہ ڈھائی منٹہ جسم جب تبلیغ اور دین کی محنت ہمارے پاس آئی تو ہم لگنا نہیں چاہ رہے تھے we see most of us initially when this effort of دعوت اینڈ تبلیغ was turn toward us and we had ability initially we didn't have the desire to be part of this effort بلکہ اکثر مجمع بچنا چاہ رہا تھا most of us wait side to save our self جب ہمارے پاس تشکیل والا نے آ کر شروع میں بات کی ہوگی کہ ہم اس طرح مسجد سے آئے ہیں ہم نے ایسا تھوڑی کہا تھا کہ اچھا تم یہیں کھڑے رہنا میں تیار ہو کر آتا ہوں تمہارے ساتھ مسجد چلتا ہوں اور جماعت میں چلا جاؤں گا ہم نے ایسا کہا تھا ہمارا اکثر مجمع بچنا چاہ رہا تھا مگر اللہ نے لگا دیا موسٹ آف اپنے متعلق اور پھر لگنے کے بعد اللہ نے ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں پیدا کر لائف ہر آدمی اپنی پچھلی زندگی پر غور کرے everyone think about previous life کہ ہم اس مبارک توفیق سے پہلے کیسے زندگی جی رہے تھے before tawfiq and ability to be in this effort how were we, how were we spending our lives اللہ نے حضرات صحابہ کو بھی اس طرف متوجہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی also turned صحابہ رضی اللہ عنہم towards this کیا آپ اپنے پچھلی زندگیوں پر غور کرو کہ تم کیسا جی رہے تھے they also thought about the previous lives and how they were living the previous lives کہ اس غور کرنے سے اللہ کے اس موجودہ توفیق کا اور موجودہ انعام کا آدمی شکر گزار بن جاتا ہے when a person thinks about his previous lives and he thinks about the that Allah Allah Pak has given him, then he starts making shukr and thankful to subhanahu wa ta'ala. اللہ اذکروا نعمت اللہ علیکم remember the bounty of Allah Allah Allah subhanahu subhanahu subhanahu wa wa wa ta'ala ta'ala ta'ala upon you you when once initially were enemies each each other other united your your hearts and made brothers unto اللہ کی نعمت دین کی نعمت آئی اس نے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا آپس میں اللہ نے محبتیں پیدا کر دی and through the boundary of دین we became brothers of other basically became ویسکلیم ورنہ آپس میں تم دشمن تھے ادر اسی طرح ہم نے کہا آدمی بھی اپنی تبلیغ سے لگنے سے پہلے کی زندگی کا جائزہ لے all of us take stock of our life before تبلیغ ہم کیسے زندگی جی رہے how we we spending our life اور اب اللہ نے یہ مبارک توفیق دی تو ہمارے اندر کتنی تبدیلی آ گئی دین کی محنت جو اللہ نے ہمیں دین کی طرف ہمیں متوجہ کیا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور فضل ہوا ایک طرف نے ہمارا دین کی طرف کیا یہ توفیق بھی بہت بڑی توفیق ہے دس ابلٹی اینڈ توفیق آلسو از اے گریٹ توفیق and ability on the side of Allah کہ آدمی اپنے فکر کرتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر میں لگے that a person having worry and concern about himself together with this he has worry and concern with regards to others کہ کوئی آدمی کسی کے لیے ذریعہ بن گیا خیر پر آنے کا تو کتابوں میں آتا ہے دال والا الخیر کا فائل ہی کہ جو آدمی جس کے لیے ذریعہ بنا ہے اس کی ساری بھلائیاں اور نیکی اس آدمی کا نام ہے عمل میں جائے گی جو اس کے لیے ذریعہ بنائے A person being a means of other people coming upon good, this great virtue that is mentioned in the hadith of Nabi Sallallahu Alaihi with regards to that individual. Nabi Sallallahu is mentioned, ala al-khayri kafa'ilihi. that person who encourages others to do some good action and he becomes a means of others doing good actions, whatever good actions that person will do, he will get the full reward of it. آدمی کتنا بھی جیلے ایک دن اسے مر جانا ہے however long a person lives, one day he will have to die. اور جب وہ مرے گا تو ایک سبحان اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے جب وہ مر جائے گا تو ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی وہ محتاج ہو جاتا ہے after person dies then then person even think about the time اور be in need of even one سبحان اللہ لیکن اگر وہ اپنے پیچھے دین کا کام دین کے کام کرنے والے چھوڑ کر گیا تو جتنے لوگ وہ اعمال خیر کریں گے بغیر ان کے یہ ثواب کیے اس بندے کے نام عمل میں جمع ہوتا رہے گا جو اس کے لیے ذریعہ بنائے and he made individuals will good deeds whatever good deeds full reward self full reward of good ایسے لوگوں کا دفتر مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا such people book of deeds do not close after the اور اللہ پاک ان کے نام عمل میں خیر اور بھلائی پہنچاتے ہی رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ carries on blessing them with goodness and reward یہ توفیق بھی اللہ نے ہمارے سمجھ کو دی یہ توفیق بھی بہت بڑی توفیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ has given us توفیق this is a very great توفیق and ability of the side of Allah اور تیسری بات and the third thing کہ ان, ان, اس دین کی وجہ سے اور دین کی محنت کی وجہ سے اللہ کے جتنے وعدے ہیں اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ہم ان کو اچھا جینا نصیب کریں گے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طيبة اللہ نے ہمیں کسی نہ کسی درجے میں سکون کا جینا نصیب کیا ہے It is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala that person who will have iman, he will do good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala will give him a good life in this world. So alhamdulillah, through this effort, Allah subhanahu wa ta'ala has given us a good life and Allah subhanahu wa ta'ala given us contentment to a certain extent. اور اللہ کے دین کی نصرت پر اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ نے ہمارے ساتھ شامل حل کیا ہے اینڈ میکنگ نصرت فور دا دین آف اللہ سبحان و تعالیٰ upon that is the promise of the help and نصرت آف اللہ سبحان و تعالیٰ and that also we can perceive اپنی ذات میں اللہ کی نعمتوں کا احتساب کبھی کریں ہم اوسعظ اپنی ذات پر اپنی اولادوں پر ہماری زندگی کی مختلف شکلوں پر اللہ کے کتنے انعامات ہیں اور ہمارے علاوہ دنیا میں جینے والے لوگوں کو سوچنا کہ ان کی زندگی اور ہماری زندگی ایک ایک آدمی کے پاس جب جاتے ہیں تب ان کے دکھوں کا پتا چلتا ہے کہ کتنے دکھ میں زندگی گزارے ایسے حالات میں بےچارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ نہ کہہ سکے نہ سہ سکے اللہ نے ان چیزوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم ایسے تھے ہم نے تمہیں ایسے کر دیا تم ایسے تھے ہم نے تمہیں ایسا کر دیا کہ ہماری ان چیزوں کا ہمیں استحزار ہو جائے دس دس جور از اور ہمارے ذاتی زندگیوں میں ہمیں اس کی جو قدر کرنی چاہیے اس کی قدر کرنے والے ہمارے اور دونوں چیزوں میں جو ہماری ذوق ہوا ہو دونوں چیزوں میں ہمارا جو کمزوری ہوئی ہو اس کمزوری کو ہم دور کرنے کی فکر کرنے والے بن جائیں and with regard to deficiencies with regard to weakness we try rectify those weakness and we beat our self کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ غفلت کی جگہ ہے this world is a place of negligence آدمی نہیں چاہتا تو بھی غفلت ہو جاتی ہے person doesn't even attend but negligence overpower آدمی دھوکا بھی کھا جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں دھوکا کھا گیا یہ ہمارے جوڑ انہیں فکروں کی یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں جوڑ of is reminder for these فکر وریز اینڈ کنسرن تاکہ ہم اللہ کے جو بڑے انعامات ہم بھرے ہوئے ہیں اس کا ہمیں احساس ہو اور ہماری زندگی میں اس نعمتوں کی جو قدر کرنی چاہیے اس میں جو ذوق ہوا ہے اس کی تلافی کی فکر کرنے والے ہم بن جائیں all those bounties bounties that Allah Allah subhanahu subhanahu wa wa ta'ala ta'ala has blessed us with. with We thank for these and regards to our deficiencies, deficiencies. تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے تلافی کر کے جب ہم زندگی گزارنے پر پڑیں گے تو اللہ کے جتنے انعامات کے وعدے ہیں جب تک جئیں گے انعامات کے ہم حقدار بنیں گے so that as long as we live you will be rightful all boundaries and all the promise of Allah سبحانہ و تعالیٰ اور جس دن مرنا ہوگا تو اللہ ہمارا مرنا اچھا کر دیں گے اینڈ اللہ سکون سے تو اس ان چیزوں کو سوچنا اور ان چیزوں کی فکر کرنا یہ خالی جوڑ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی متکلم آئے اور ہمارے درمیان میں بیان ہو جائیں وہ بات کر کے فارغ ہم سن کے فارغ اس کے لیے یہ بات نہیں ہے بلکہ جو اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس میں ہماری جو کمی کوتا ہے اس کی دور ہو جائے اور آگے ہم ترقی کرنے والے بن جائیں that whatever tawfiq and ability Allah Ta'ala has given us, we, we, we thank Allah Subhanahu Wa Ta'ala and further we better ourselves and we go ahead in this effort. Allah نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں کو یاد دہانی کرو یہ یاد دہانی کرنا انہیں نفع دے گا Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, remind each other, for verity, reminder is beneficial for each other. اس لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے تھے کہ جوڑ میں کیسے ہم آئیں گے جوڑ میں حاضری ہماری کیسے ہوگی آزم Allah how be come to the جوڑ کہ جوڑ میں ایک چیز لے کر آنا ہے اور جوڑ میں سے ایک چیز لے کر جانا ہے ٹو کم ٹو دا جور with something and to take something the جوڑ جور کیا لے کر آئیں گے what do we bring to the جور ہم اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں آئیں گے we come with good intention کہ اچھی نیتوں کا مطلب کہ ہم جس سطح پر ہیں اب آگے ہمیں جو باتیں کہی جائے گی وہ چیزیں ہمیں یہاں سے لے کر جانے کے لیے سے آنا ہے whatever we become a good intention that whatever is being told to us ان شاء اللہ we will abide by we will bring into our life and we will take it with us from here from دا جو نیت کرنے سے اللہ پاک آدمی کو وہ چیز کی توفیق دیتے ہیں بائی مینس آف نیت by means of intention Allah سبحانہ gives people ability to do things ان نمل اعمال و بنی کہرے کو جو اس کے عمل کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے نیت پر ہے اور اس کو وہ ملے گا جس کے وہ نیت کرے گا لیکل امر ام مانوا ایکشن اپون پرسنز انٹینشن لیکل امر ام مانوا whatever intention person makes accordingly اللہ سبحانہ سبحان تعالیٰ بلیسنگ اور حضرت فرماتے تھے کہ اکثر ہمارا مجمع بغیر نیت کا ہوتا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم that most of our مجمع most of our gathering comes with no intention ہم سب سوچیں کہ ہم کس نیت سے یہاں ہیں all of us ask, ask ourselves what intention have we come to the جوڑ کہ جوڑ میں شرکت ہو جاتی ہے لیکن نیت نہیں ہوتی کہ کیوں ہم شریک ہوئے ہیں we, we participate in the جوڑ but we don't have, a, have any intention یہ خالی اگر ایسے شریک ہو جائیں گے تو دو دن ایسے ہی گزار کر چلے جائیں گے we just like that we just come and just spend our time like that we just go اور ہمارا یہ مجمع اکثر وقت لگایا ہوا پرانوں کا مجمع ہے and this is gathering of workers those individual spend time in part یہ جو خود بھی ماشاء اللہ خیر پر پڑھ رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ماشاء اللہ ایک مجمے کو لے کر چل رہے ہیں they are all good and with that they are taking other people with in facilities in areas کے اللہ نے ہم کو توفیق دیا اس کا ہدف کیا ہے وٹ ever good Allah Pak has given us what is the objective what is the target اور اس کی منزل کیا ہے and what is the end result تو ہم جس خیر پر پڑے ہیں اور جس پر ہم لوگوں کو ریکل چل رہے ہیں اس کی منزل یہ ہے کہ یہ مبارک دین سو فیصد اپنی حقیقت کے ساتھ ہمیں بھی زندہ ہو جائے اور پوری انسانیت میں زندہ ہو جائے the main objective and the end result is this دین that have got and the effort of دین دین that making first comes in to our life and Allah Pak makes us a means of uh, a, uh, a, a means by means of which deen will come in the life of the entire mankind. یہ یہ اس کا ہدف ہے یہ اس کی منزل ہے this is the target this is the end result مالا صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے یہ فرمایا احیاء و جمی و ما جا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو چیز لے کر آئے اس کو زندہ کرنا تو ہم سب کا اپنا جائزہ یہ ہو اس دن پر میری کتنی زندگی پڑی اور ابھی کتنی زندگی پڑنا باقی ہے اللہ پاک مجھ سے اپنی بنی ہوئی زندگی کا مطالبہ کریں گے Allah subhanahu wa ta'ala will ask us with regards to our life. اعملوا فسیر اللہ عملکم اے لوگو اپنی زندگیوں کو بناؤ اللہ تمہاری بنی ہوئی زندگیوں کو دیکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی says اعملوا فسیر اللہ عملکم do actions and Allah subhanahu wa ta'ala will see what that, that life that you made of yours دوسروں کی زندگی ہماری محنت سے بنی کہ نہیں بنی وہ ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا through our effort, other people's lives, whether it's made or not, Allah subhanahu wa ta'ala could question us with regards to that. ہاں دوسروں پر ہم محنت کر سکتے ہیں تو ہم نے محنت کی کہ نہیں کی وہ الگ بات ہے yes with regards to us making effort on others whether we did that or not that is something else Allah will question us with regards to that جن پر ہم محنت کر سکتے ہیں ان تک ہمیں ہم محنت کرنے کے ذمہ دار ہیں whoever we can make effort on, we are responsible to make effort upon them. مگر اپنی ذات کو تو اس مبارک توفیق کے ذریعے سے سو فیصد ایسی بنانا جو زندگی ہم سے ہمارا اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے ساری محنت میں ہم کو اللہ کی جو پسندیدہ زندگی ہے اسی کو کہلواتے ہیں اسی کو سننے کا ہم کو مکلف کیا گیا ہے کہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری زندگی اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں ایسی بن جائے جیسی ہم سے ہمارا اللہ دیکھنا چاہتا ہے that through this effort with regard to every facet of our life our life become as Allah سکون ون سی ٹو بی آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ہم کو گھنٹوں بھر تعلیم کے ہلکے میں بٹھایا جاتا ہے We come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for hours we sit in ta'aleem. یہ فضائل کی کتاب جو ہے اس کے پہلے ابھی اس کا نام فضائل اعمال ہے پرانے لوگ جانتے ہیں اس کا پہلے نام تھا تبلیغی نصاب نصاب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا یہ نصاب ہے ہمارے بزرگ فرماتے تھے تمہیں پتا ہے اس میں کیا ہے The elders asked, do you know what is in this, in this ایمان والا اس کی زندگی پانچ شعبوں سے جڑی ہوئی ہے ان پانچوں شعبوں میں ایمان والے کو کیسا جینا چاہیے اس کی زندگی اس میں ذکر ہے that there's five aspects with regards to a person's life, with regards to all five aspects of a person's life, how should a person live his life, that is basically what is in this, in this kitab. The person's life is connected to which five things? First is the first is ایمان اور ایمان سات چیزوں سے تعلق رکھتا ہے ایمان is connected to six thing ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا ایمان مجمل ایمان مفصل ویل وی وی ریت ایمان مجمل ایمان مفصل تو یہ ایمانیات کے ابواب اس میں ہیں ایمانیات کی باتیں اللہ پر کیسا یقین ہونا چاہیے ہاؤ ٹو ہیو یقین اللہ تعالیٰ what to believe regard to Allah اور سب سے پہلی بنیاد ہماری وہی ہے دس از دا بیس آف اوور ایفٹ کہ جس کا یقین اللہ پر جتنا مضبوط ہوگا اس کی اطاعت اتنی آسان ہوگی how much yaqeen a person has in Allah subhanahu wa ta'ala, according to that, it will become easy for a person to act in the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah ke aitimaad aur yaqeen mein kamzori aayegi, to puri zindagi mein kamzori aayegi. Reliance and yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala, if this is weak, then there will be weakness in the, in, in the person's entire life. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پہلی اور بنیادی محنت ہے وہ ایمان کو بنانے کی فرسٹ ایفرٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان جب ایمان بنتا ہے تو آدمی کے جسم سے نکلنے والے والے صلاح اور اور تقوی ہوتے ہیں اگر خدا نہ کرے اس کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے جسم سے نکلنے والے بھی خراب ہو جاتے ہیں لکمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے حدیث بیان کیا ہے کہ ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ علیہ wrote in Fasail Amal that iman also becomes tainted and dirty as clothes become dirty. اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے When clothes become dirty then what we do? جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اس میں سے بدبو آتی ہے when, when when clothes become dirty then we see the, the smell and the stench that emanates from such clothing when a person's iman becomes weak then accordingly there's a stench that emanates with regards to his actions what is the stench کہ وہ اس کے جسم اور اعضا سے اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں ہوتی ہیں that from his limbs there's such actions that emanate that آنکھوں سے دیکھتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے زبان سے کیسا بھی بولتا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی He he speaks such things and doesn't even worry about what he spoke. ہاتھ پیر اللہ کے ناراضگی میں استعمال ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں یہ پرواہ ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے اور بے پرواہی یہ نفاق کی بات ہے To have worry and concern, this is a sign of iman. Not to have worry and concern, this is a sign of nifaq. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ ایمان والا گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گیا جو ابھی گر جائے گا پرسن آف ایمان he consider sin like a mountain on his head that mountain is about to fall on his head that is how that is how he consider sin and گناہ اور منافق ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور یہ اڑا دی گئی And a munafiq, when it comes to guna, is like a little fly that set on him. He doesn't even worry about it. इसलिए सबसे पहले जो फिकर की जाती है कि ईमान को ताजा रखने की मेहनत करवाई जाती है. So the first worry and concern and effort that has to be made is to keep a person's iman fresh. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک لمبا زمانہ مکہ مکرمہ میں لمبا زمانہ اللہ پر اعتماد اللہ پر یقین اور ایمان کے بنانے کی محنت میں گزارا In Makkah Mukarramah, the effort was what? On Iman. For a long time, effort was made on Iman to have, to have total conviction in Allah subhanahu wa ta'ala, to have trust in Allah subhanahu wa ta'ala. This effort was made in the time of Makkah Mukarramah. When this was made, then for a person to act upon the commands of Allah subhanahu wa ta'ala became very easy. We all have to make worry and concern, have worry and concern with regards to this all the time. क्यों کہ ہم بھی انسانوں میں سے ہیں ہمارا بھی یہ کیفیت بڑھے گی بھی اور ہماری یہ کیفیت گھٹے گی بھی وی آلسو انسان and the condition of our ایمان also some time will increase some time it will decrease اور ہمیں اوروں کے مقابلے میں زیادہ فکر کرنی پڑے گی we have to have more worry and concern and more فکر ان کمپیرزن ٹو ادرس کیوں وائی کہ ہمارے یہ مجمع کسی نہ کسی درجے میں با توفیق ہے ان کا رخ اللہ کی طرف ہوا ہے this majma alhamdulillah to a certain extent Allah Pak has given us tawfiq our attention is towards Allah subhanahu wa ta'ala to a certain extent اور اور شیطان نے ہر اس بندے کے لیے قسم کھائی ہے کہ میں اس کے راستے کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا جو اللہ کی طرف جائے گا اینڈ شیطان has taken an oath that whoever goes towards Allah subhanahu wa ta'ala I will stand between him and Allah subhanahu wa ta'ala I will prevent him from reaching Allah subhanahu wa ta'ala. بھائی چور کس کے وہاں آتا ہے مالدار کے وہاں آتا ہے غریب کے وہاں آتا ہے A thief, who he comes to? He comes to the house of a person who's wealthy or a person who's a pauper. کہ دین کے سب یہ دین کے سارے یہ یہ حضرات دین کے مالدار لوگ ہیں All these, all our satis, alhamdulillah, we are, uh, uh, they are rich with regards to deen. اور دین کا چور وہ شیطان ہے اس مجمع پر شیطان کی زیادہ محنت ہوگی سو مجمع اور ہر آدمی کے ساتھ اس کا شیطان پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہمارا شیطان پیدا ہوا ہے اس نے قرآن میں فرمایا لا صراطك المستقیم میں اس راستے میں بیٹھ جاؤں گا جس راستے سے بندہ اللہ تک پہنچے گا بیچ میں بیٹھ جاؤں گا and what shaitan says لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ that, that very straight path that a person is trying to tread upon is trying to reach Allah subhanahu wa ta'ala how will stand in front of him with regards to that with regards to him reaching Allah اور شیطان جو ہے وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے شیطان was born even before the Anbiya علیہ السلام اور شیطان کو اللہ نے یہ یہ جو استعداد دی ہے کہ بھائی امت کو غلط رخ پر ڈال دیتا ہے غلط رخ پر تو وہ نبز دبانا سب کی جانتا ہے کہ کس کی کون سی نبز دبانے کی شیت knows how to deviate individual شیتان knows which to press with regard to an individual کسی کے امی کے نام کی دبا دیتا ہے کسی کے بیوی کے نام کی دبا دیتا ہے کسی کے بچوں کے نام کی دبا دیتا ہے کسی کو شوگر کے نام کی کسی کو بلڈ پریشر کے نام کی کسی کے گٹوں کے نام کی کہ وہ نفس دبانا جانتا ہے کہ آدمی کو کیسے دبانے کا تو وہ وہ نفس دبا دیتا ہے شیطان knows how to to the medium of some time to to other knows how to deviate an individual یہ سارے کام وہ کرے گا لیکن دین پر چلنے کی بات آئے گی تو وہ اس کو یہ ساری چیزیں گزر بتائے گا مسئلے بتا دے گا But he'll do a lot of aspects, he'll do other things. But when it comes to him going forward with regards to deen, then shaitan will put certain excuses in front of him. اس لیے حضرت یہ ہمارا جو مجمع ہے وہ اور مجمع کے مقابلے میں شیطان کے نشانے پر زیادہ ہوتا ہے Uh, this majma of ours in comparison to others, shaitan's attention and target is more on this majma than others اور جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے However big and great a person to is شیتان کتابوں میں آتا ہے وہ جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے دم اللہ کے نبی علیہ السلام یہ روایت بیان کی تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام سب کے ساتھ بھی پیدا ہوا فرمایا مگر وہ میرے تابع ہو گیا I am basically in control of my شیتان تو وہ تو حضور کے تابع ہو گیا تھا ہم تھوڑی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شیطان ہمارے تابع ہوا ہے شیطان uh, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان was subservient to him we can't make this claim that our shaitan is subservient to us اور شیطان کے بہت سارے داؤ ہوتے ہیں داؤ گمراہ کرنے کے شیطان has many tricks and ways to make to deviate people وہاں لہٰذا ہاں، کر رہے وائٹ اسوز بکی B C nine four B C Z N please remove blocking یہ بھی شیطان آیا یہ گاڑی کو غلط رکھوا دیا تاکہ کہ شیطان اور اس کے پاس اسی ہزار داؤ ہے وہ آدمی کو غلط گاڑی رکھوا دی تاکہ ہمارا تسلسل توڑ دے تو اس نے گاڑی غلط رکھوا دی شیتان آلسو شیتان has more than eight hundred thousand ways of waiting people لکھا ہے شیتان کے پاس اسی ہزار داؤ ہے شیتان has eighty thousand ways of deviating اس میں سے دس ہزار داؤ ہے جو زلما کے راستے سے آتے ہیں گنا کے راستے سے آتے ہیں اور ستر ہزار دعوے ایسے ہیں کہ جو نورانی راستوں سے آتا ہے and seventy thousand ways deviates people through good deed اور مولانا رحمۃ اللہ کا ایک بیان ہے جس میں حضرت فرماتے تھے جو آدمی جس کام میں لگا ہوا ہوتا ہے شیطان اسی کام میں اسی اسی کو اس کو اسی کام کی کوئی شکل سے اس کو دھوکہ دے دیتا ہے مولانا شیطان person is involve in some effort شیطان tries to deviate him and turn him turn, turn, turn his attention away from that effort that he is involved in. مثال کے طور پر آدم علیہ السلام جنت میں تھے ایگزامپل آدم علیہ السلام السلام واز ان جنت تو اس نے جنت کی ہی شکل سے دھوکہ دے دیا and through the through the سورت اینڈ تھرو تھرو جنت شیطان دبیج آدم علیہ السلام جنت کے باہر کی کوئی شکل نہیں تھی جنت کے اندر کی ہی شکل سے دھوکہ دے دیا ان جنت دبیج آدم علیہ السلام السلام ناٹ آؤٹ آف جنت تو شیطان وہ نفس دبانا سب کے جانتا ہے کہ کیسے شکل بنانا ہی knows how which button to to press with every and how to deviate individual Bani Israel میں بزرگ تھا اس پر اس کا نام تھا بلام باور بلام باؤ بڑا علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگ آئے جو کچھ لوگ علیہ السلام کے دشمن تھے سب پیپل علیہ السلام تو وہ آئے اور اس کو کہا کہ تم مستجاب دعا ہو یہ علیہ السلام سے ہم پریشان ہیں آپ ان کے لیے بد دعا کر دو اللہ کے نبی ہے ان کے خلاف کوئی بدوا ہوتی ہوگی تو لالچی آدمی تھا but he was a greedy person تو اس خان وہ لوگ کچھ مان لے کر اس کے پاس پہنچے سو دی بروٹ سم ویل کہ ہم تجھے یہ دیں گے اور تو ان کے خلاف بدوا کر will give you this and you کس مسالی سلاد وسلام لیکن اس نے پھر انکار کر دیا بٹ انیشلی ہی ریجیکٹ پھر اور بڑھا مال بڑھا کر لے کر آئے دین دی انکریز دا ویل تو وہ لالچ میں آ گیا دین ہی گوٹ فوٹ ان دس اور اس نے ہاتھ اٹھا دیا بدوا کے لیے اینڈ ہی لفٹ اپنی ذہن ٹو میک بدوا ابھی تو اس نے موسی علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا تھا کہ اس کی زبان ناف تک لٹک گئی He didn't, he didn't start making baddua and cursing Musa alayhi salatu wasalam. And Allah ta'ala made it such that his tongue began to hang till his navel. He was a person of dua. So shaitan ne usko dua ke raaste se dhuka diya. Shaitan deviated him to the road of dua. تو مولانا اسلام اللہ علیہ بات فرماتے تھے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہوتا ہے اسی کام کی کوئی شکل سے اس کو دھوکہ دے دیتا ہے شیطان people through the action that they involve in اس لیے ہم سب کو یہ چوکنا کرنے کے مذاکرے ہوتے ہیں اللہ نے ہم کو بڑی توفیق دی ہے so we have to be very very conscious to regard to this and have to protect our self کہ ہم ہمارے اندر غفلت نہ آئے ذرا بھی there must be negligence that comes within us ورنہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں دھوکہ کھا گیا ہوں تو the person will be deceive and doesn't know also that he been deceived مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آیا example a person came to the مسجد اب مسجد میں آنے کے بعد اب مثلا فجر کی سنت پڑھنی ہے زہر کی سنت پڑھنی ہے اثر کی سنت پڑھنی ہے آدمی اکثر موقعہ سنتوں کا تو اہتمام کرتا ہے موسٹ آف پیپل الحمد للہ لیکن جب غیر موقع ہوتی ہے جو نوافل ہوتی ہے تو اس وقت یہ سوچتا ہے چلو ابھی میں سنت چھوڑ کر تلاوت میں بیٹھ جاؤں تسمے میں بیٹھ جاؤں تو یہ نیکی کا عمل ہے لیکن اس کو سنت پر جو ملے گا وہ اس وقت کے قرآن پر نہیں ملے گا اور شیطان اس کو دھوکہ دے دیتا ہے but When it comes to sunnah fi ghair mu'akkada, then a person thinks that, let me be involved in some tilawat of Quran or some other actions. But obviously he won't get the reward of sunnah. He missed out the reward of sunnah. ہم آپ دیکھنا ایسے آپ کو پچاسوں ملیں گے اپنے ساتھ بھی اپنے اپنا جائزہ لینا بہت مرتبہ ایسا دائیا ہوتا ہے کہ چلو دس منٹ ہے تو قرآن کی تلاوت آج باقیت پڑھ لوں شیطان یاد دلا دیتا ہے آج دس باقیت وہ پوری کر لوں حالانکہ اس وقت کا عمل تو یہ تھا کہ میں سنتیں پڑھتا Ask ourselves: we also, many a times we get involved in this, that there's little 10 minutes left, whatever time is left before the salah. Instead of reading the sunnat salah, we tend to complete our tilawat and other amal that we do. Whereas it cannot be compared to the sunnat that a person reads. कि उसने न, उस उस वक्त का जो अमल था उससे हटाकर दूसरे अमल में मशगूल Shaitan took him away from that action that he was supposed to do and put him onto another action. the reading the سنت ٹائم اس لیے ہمارے وہاں جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر کہ حل کے امر کو پہچان اینڈ وٹ از ونسمس regard to know what Allah تعالیٰ اور اس کو سنت کے مطابق اس وقت ادا کر دینا کہ یہ کیا ہوا کہ یہ دین بن گیا then to do this this way now this becomes ہم میں سے ہر آدمی اپنی نگرانی کرنے والا بن جائے that every person we uh, we should should be be cautious, conscious with regards to کہ ہم کو یہ نگرانی کرتے کرتے اپنی زندگی کہاں لے جانی ہے check ourselves and where should we take this life of ours? کہ محنت کرتے کرتے ہر محنت کرنے والے کی زندگی حضرت صحابہ کی زندگی کے مطابق ان کے مشابہ ہو جائے carry on, we carry on making this effort, and ultimately, we, where, we will we have to reach? That our lives become as the lives of Sahaba radiallahu anhum was. This is the end result, and this is our objective. One is the normal way that we are living our lives. And one is the life that we are living at the moment. और एक वो Then the, the life that is wanted from us. عام طور سے آدمی جیتے جیتے ایک ایک نظام الحقات اس کا بن جاتا ہے ایک زندگی جینے کے طریقے پڑ جاتے ہیں بس اسی پر جیتا رہتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے some time becomes completion and have like a time table for himself he negligent of way reach and what is objective and ultimate destination ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ کیا میں نے اپنی زندگی کا کوئی ہدف بنایا ہے مجھے کہاں جانا ہے وٹ از اوسٹینےشن یا میری زندگی کا ایک نظام بن گیا ہے جی روز صبح ایسی کرتا ہوں روز شام ایسی کرتا ہوں اور زندگی پوری کر دیتا ہوں جس system normally system time table of life میری سوچ کیا ہوگی میری فکریں کیا ہوگی میرے عزائم کیا ہوں گے میرے اعمال کیا ہوں گے میرے جینے کے طور طریق کیا ہوں گے مائی فکر my concern my mind set how it should be how Allah it to be is that worry concern in heart Allah Quran میں فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ سے راضی ہو گئے اور جو ان کے مطابق زندگی بنائیں گے انہی سے راضی ہوں گے Allah Ta'ala mentions that I've become happy with Sahaba and I'm pleased with Sahaba Anum. And whoever lives their lives as Sahaba Anum live their lives, I'll be happy with them also. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کہ جو صحابہ کی اتباع کرے گا ہم ان سے راضی ہوں گے ان کی زندگی وہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا یہ جو کتابوں میں ان کو روزانہ سنائی جاتی کی کتابیں تو ان میں صحابہ کی زندگی اسی لیے سناتے ہیں اینڈ ان دا فضائل کتاب ریڈ اباؤٹ اور صحابہ کی زندگی کے مختلف شعبوں کی باتیں ہم کو سنائی جاتی ہیں and we we are are to hear the different aspects ریار ایمانیات کی باتیں سنائی جاتی ہے ان کی عبادت کی باتیں عبادت ان کے معاملات کی باتیں معاشرت کی ان کے خلاقیات کی اگر یہ چیزیں نہ سنی جائیں تو سب چیزوں میں رسمیت گھس جاتی ہے عبادتوں میں بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے آپ دیکھو کہ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں عبادت کے دو رخ لکھے ہیں حضرت شیخ عبادت ایک عبادت ایسی عبادت کے عبادت کو ایسے ادا کرنا ہے جو آسمان پر عبادت جائے ون از دیٹ عبادت ریچ reaches اللہ subhanahu و ta'ala. اور ایک عبادت کا وہ عمل کہ جو منہ پر مارا جائے And one is the other type of ibadat where a person does the ibadat but that very ibadat is thrown back on a person's face. کہ کتابوں میں آتا ہے بہت سارے نماز پڑھیں گے لیکن اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر منہ پر ماری جاتی ہے بہت سارے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا ان کا پڑھنا قرآن خود ان پر بدعا کا ذریعہ بنتا ہے many people will read Quran کریم بٹ دیٹ ویری قرآن کریم ول کس دین ربا قرآن والقرآن یلانو علیہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ دعا کرتا ہے روزے کا بدلا ملے تو اس کو کہا جاتا ہے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملے پاسٹ اینڈ وٹ از ٹول ٹوٹ از نتنگ بٹ ہنگ اینڈ دس پھر اس کے بعد ان کے معاملات سے سنا ہے بزنس ٹرانزیکشن حلال کیا ہے حرام کیا ہے وٹ از حلال وٹ از حرام حرام کا نیوالا پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا اف حرام گوز بلی وٹ از کسی کی ایک بالش ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہوگا کسی کی ایک بالش ہم نے قبضہ کر لی تو کیا ہوگا if you still even one hand span of persons land what is the end result of this پھر پھر ان کے معاشرت سنائی دین we we read about the social living امی کے کیا حقوق ہے ابا کے کیا حقوق ہے what is the right of the parents میں کیا ہے وٹ از جوائنگ فیملی چائز اور جانوروں کے کیا حقوق ہے what is the rights of even animals اور اس کے بعد اخلاقیات سنائی گئی and then we read about اخلاق اگر ہم روزانہ اس کتاب کا جائزہ اس کتاب کو پڑھنے کے موقع پر ہم اگر اس کتاب کو آئینہ بنائیں آئینہ جیسے ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا پورا نظر آتا ہے کہ میں کیسا ہوں ایکچولی دس کتاب we should keep it like mirror in front of our self like a person looks in to mirror he sees and like that this is we look in to this کتاب and see how we should become اگر آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ٹوپی ٹیڑی ہے بٹن ٹھیک نہیں ہے داڑھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرتا ہے نا person stand in front of the mirror he sees that his hat is not straight other thing basically be up to be now rectifies it تو اسی طرح ہمارے یہ جو کتابیں ہیں اگر اس کو آئنا بنا ہے تو اس میں جو بات پڑھی جا رہی ہے اس میں ہم سوچیں کہ یہ جو بات پڑھی گئی ہے وہ میرے میں کیسی ہے تو پتا چلے گا کہ میرے میں ابھی بہت کمزوریاں ہیں ایگزامپل وی ریڈ دا فضائل امال وی ریڈ دا کتاب aspects are mention now check in to my life what am I doing the action as it suppose to be done or not this this کتاب بیسکلی لائک مرا فاس فضل اعمال فضل صدقات کی جو کتابیں ہیں کہ ان پانچوں شعبوں کو اس میں کیسے ایمان والا ہونا چاہیے اس کی تفصیلی باتیں ہیں ان فضائل اعمال ان فضائل صدقات how should believers life be in detail this things be mention تو اس سے ہمیں سمجھ پڑے گی کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں بندس we will see what are the deficiencies in our life اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہمارے اندر ہماری فکر آ جانی چاہیے through being in this effort and involving ourselves in this effort, worry and concern has to come with regards to ourselves. شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے کہ دوسرے کی فکر تو ہمارے اندر آ گئی اور اپنی فکر رہ گئی Shaitan mustn't deceive us that we're doing this effort, we have fikr with regards to others, but we, we're not having fikr with regards to ourselves. کہ سارے جہاں سے باخبر اور اپنے جہاں سے بے خبر person has worry and concern with regards to the whole world, but he has forgotten himself. اس مبارک محنت میں لگنے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اس رخ پر آ جائیں جو زندگی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے what is the first objective of this effort that life ہم اکارڈنگ ٹو ہاؤ اللہ تعالیٰ وانس اٹ ٹو بی کیونکہ میری جو مدد کی جائے گی وہ میری بنی ہوئی زندگی سے کی جائے گی with regards to we'll make effort so that our own lives could be made. میں نے صبر پڑھا ہے مگر صبر میرے پاس نہیں ہے آئی ریڈ اباؤٹ صبر بٹ آئی ڈونٹ ہیو صبر میں نے تقوی پڑھا ہے مگر تقوی میرے پاس نہیں ہے میں نے شکر پڑھا ہے شکر سنا ہے مگر شکر نہیں ہے شکر بٹ ان نو شکر اور اللہ کے جتنے باتیں ہیں وہ ان صفات کے ساتھ ایک وہ زندگی میں آ جانے چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ promises this with all these صفات all these qualities so these qualities has come within us اگر کسی آدمی کے پاس اس کی معلومات آئی اور زندگی میں وہ عمل نہیں آیا تو معلومات تو اور پکڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے if a person lives his life he knows about certain things but those things haven't come into his life then you will بیٹھا تو جانتا تھا پھر بھی نہیں کیا جانکاری کہا جانا ہمیں شیتان دھوکہ نہ دے دے کے میں اس کا کرنے والا ہوں So by knowing about it and being in this effort, it doesn't mean that this, these actions are within us. Shaitan shouldn't put us into deception and we think that we are upon this action, and we have the reality of this action. अगर हमारा ये काम चल पड़ा तो सबसे पहले जो दिन जिंदा when this effort will start the the the deen of iman and the deen of ibadat first will be revived لوگ ایمانیت اور عبادت سے اپنے دین کو بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے پیپل ول میک دے ایمان دے میک دے دین وت ایمان اینڈ وتھ ٹو عبادت بٹ تھرو معاشرت اینڈ اخلاق پیپل ول دی دین معاملات اور معاشرت سے معاملات معاملات اینڈ معاشرات business transaction and our social لوگ you will not do this properly and this way you will destroy مولانا فرما تھے کہ ایمانیت اور عبادت سے لوگ دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں گے معاشرت اس لیے ہم یہ جوڑ جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اسی فکر کے لیے کہ ہمارے کام کرنے والا مجمع آج یہاں وقت لگائے ہوئے ساتھی آئے ہیں کہ وہ یہ فکریں ان کے اندر بیدار رہے ان ان فکروں کے معاملے میں ہم میں کسی میں کمزوری نہ آئے اس کی فکر دلانے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا جاتا ہے وی اگر یہ زندگی میں ہمارے اندر پختگی آئی تو کیا ہوگا so in life fast will happen اگر ان چیزوں میں روز ہمارے اندر اضافہ ہوا اور پختگی آئی تو دو بڑے نفے ہوں گے if we carry on doing this effort and daily we become steadfast in this effort then there's two benefits ایک تو یہ ہماری زندگی مقبول ہو جائے گی اللہ کے وہاں بسلی اور life will become accepted by Allah سبحانہ و تعالی مقبول ہونے سے اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حل ہو جائے گی by being accepted by Allah سبحانہ و تعالی اللہ تعالی special assistance will be with us کیونکہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ بنی ہوئی زندگیاں اعمال والی زندگیوں کے ساتھ ہیں because all the promise of Allah سبحانہ و تعالی are linked to a life that is full of امال تو قدم قدم پر ہم نصرت اور مدد کے مستحق بن جائیں گے so at every step you will be right full of the help of Allah سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کی زمین پر اللہ کی رضا والے عمل ہوتے ہیں تو آسمان سے اللہ ان کے اس کے مطابق فیصلے اتارتا ہے of on the earth there is good good actions, actions. then accordingly Allah subhanahu wa ta'ala will make decisions the sky with regards to those Allah ان کی قبولیت لوگوں کے دلوں میں رکھ دیتے ہیں اور خوشگوار اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ان کی قبولیت اللہ ڈال دیتے ہیں اللہ accepted بائی انڈیویجل یہ جو قبولیت ہوتی ہے وہ مکانوں سے نہیں ہوتی بڑا بنگلہ بنا دیا تو آدمی قبول ہو جائے گا مہنگی گاڑی سے قبول ہو جائے گا یا چال اپنی بدل دے تو قبول ہو جائے گا یہ سب آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں قبولیت and acceptance is not upon the parent things of this world that person has a nice good home اور ہیز اے نائس کھا اور things of this world now is expected no قبولیت and acceptance come from the side of Allah سبحانہ و تعالیٰ اور دوسری بات اگر یہ زندگی ایسی بن گئی تو دوسرا اس انسان کا وجود دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے second benefit is that his existence in this world will become means of ہدایت ادرس کہ اس کو لوگ دیکھیں گے تو اس کی زندگی سے لوگوں کو رہبری ملے گی people look at his life people be guide through his life انبیاء کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے جو چیز اللہ نے ان پر اتاری ہوتی ہے وہ لوگوں میں پہنچانے کے لیے اتاری ہوتی ہے وٹ ایور اللہ تعالیٰ ریویل ٹو ٹو اس چیز کا تعارف لوگوں کو دو چیزوں سے ہوتا ہے people came to know this by of two thing ایک ان کی باتوں سے لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے وہ لوگوں کو باتیں سمجھاتے ہیں firstly through statements whatever this people came to know what Allah تعالیٰ ریویلڈ اپون انبیاء علیہ السلام اور دوسرا ان کی زندگی کے اعمال وہ اعمال وہی ہوتے ہیں جو ان کی زبان پر باتیں ہوتی ہیں تو ان کے وجود سے لوگوں کو اس کا تعارف ہوتا ہے and the second was through the action good action through which people came to know what Allah سبحان تعالیٰ وانٹڈ فرام دیم یہی چیز صحابہ میں بھی تھی دس جس اس وزن صحابہ رضی اللہ عنہ جب صحابہ علاقوں میں گئے اور اللہ کا تعارف کرواتے تھے کئی لوگوں اسلام لے آؤ اسلم تسلم صحابہ رضی اللہ عنہ went to different places and what they told people that bring Islam and you'll be safe تو لوگ پوچھتے تھے کیسا اسلام لائیں people ask how should you bring Islam تو وہ ایک جملے میں بات پوری کر دیتے تھے what do you show see in one statement وہ یہ کہتے تھے کون مسلنا بیکم لیکاس کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ بیکم لیکاس تو ان کا وجود ایسا ہوتا تھا جو انسانوں کو ان کی طرف کھینچتا تھا پیپل ٹو ایسے یہ بنی ہوئی زندگیاں جب ہم لے کر گھر میں جائیں گے تو ہمارے گھر میں تبدیلی آئے گی if you will make our life Uh, if, if, if do this effort correctly, then there will be change firstly in, in our in our lives with regards to our homes. And if we take this life to the masjid, then accordingly there will be a change in that environment. A person puts itar, he puts some scent, then accordingly wherever he goes, that people will benefit from that scent. جس کے پاس سے گزریں گے اس کو خوشبو آئے گی وہی وہی پاس is by that person will benefit from this حضرات صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے تھے کہ غلط لوگوں کے چہرے نہیں ہیں people you saw look at the face of صاحب and you saw see this is not the face of a ایک ایک آدمی ایک علاقے میں جاتا تھا اس ایک کی وجہ سے پورا علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے to go to one one place and through them Allah تعالیٰ would give that whole locality whole facility ہدایت ایک مصحف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینہ گئے ایک سال رہے مگر ایک کے وہاں کے وجود ایک ایک آدمی کا وجود ہوا مدینہ منورہ میں ایک آدمی کے رہنے سے پورے مدینے کا نقشہ بدل گیا And then Musab ibn Umair, Anu, he came, he lived with the people of Medina Munawara for one, for one year. The whole the, the, whole condition of Medina Munawara changed through the presence of one individual, Hazrat Musab ibn Umair radiallahu anhu. तो ये बनी हुई जिंदगियों को, को लेकर फिरना मौलाना इनाम हसन साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे दुनिया में वो फैलेगा जो तुम्हारे अंदर होगा So we have to move around with lives that are made. Whatever is within us, as Mawlana Inam al-Hasan used to say, that whatever is within us, that will spread in the world. ہم سوچیں اپنا جائزہ لیں کہ میرے ذریعے سے میرے گھر میں کیا تبدیلی آئی we should think that for example with to myself in my home what change come through my home میرے محلے میں میری بستی میں کیا تبدیلی آئی in my facility in my area what change is come through me اس لیے روزانہ اپنی زندگیوں کو ہمیں سنوارنا ہے so all the you to beautify our life تو اپنے دین کے معاملے میں ہم متفکر ہو رہے ہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محنت میں لگنے کے بعد شیطان ہم کو غفلت میں ڈال دے Muslim research effort now he become negligent ہم اب تک تو کر رہے تھے اپنی اصلاح کی نیت سے اب کرنے لگے دوسروں کے لیے Till now we were doing this effort for our own benefit, our own Islam, our own reformation. Now we're doing it just for people's reformation. Till death we are in need of these things. جتنے ہم پرانے اس میں ہوتے چلے جائیں گے اس میں شیطان کے حملے زیادہ ہوں گے ایز وی پروسیڈ ہم موت تک اس کے مکر سے نہیں بچ سکتے تو ہم موت تک بے فکر بھی نہیں رہیں گے ڈیتھ وی ٹو شیطان اس مبارک محنت جو چاہا جاتا ہے وہ اس دین کو زندہ کرنا کہ سنت اور شریعت ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے what is one this if direct sales ان جوڑوں کے ذریعے ہمارے اندر یہ فکر آنی چاہیے دوسری فکر دوسری فکر اس مبارک محنت کی آنی چاہیے گلا کا فضل ہم کسی نہ کسی درجے میں محنت پر پڑے ہوئے ہیں الحمد للہ ٹو سر ایکسٹینٹر اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہر ساتھی کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں ایک خیر کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا ہے and to such extent Allah تعالیٰ از یوزنگ اور ساتھی means of goodness coming about یہ بہت بڑی توفیق ہے this a great ability and توفیق from the side of Allah سبحانہ و تعالیٰ یہ بہت بڑی خیر ہے ہمارے حصے میں this is lot of goodness for us Allah نے ہم کو ایسے خیر کے عمل میں مشغول کیا جس سے ہزاروں خیر زندہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ is involve in such an effort means of which میں اس کوئی اللہ نے ایسے کام میں ہمیں مشغول کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے وٹ ریزلٹ اگر کرے نبوت صحیح ڈھنگ کے ساتھ کیا جائے صحیح نیت کے ساتھ صحیح نہج کے ساتھ کیا جائے تو بہت بڑا اثر رکھتا ہے وٹ افیکٹ نبیوں والا کام اگر افراد پر لگتا ہے اور افراد میں طلب ہو اور اس پر کیا جائے تو یہ افراد کو بدل دیتا ہے If it's made on individuals, then these individuals will change their lives and they'll be made. اور اگر ماحول میں کیا جائے عمومی تو اس پورے ماحول کو بدل دیتا ہے and if this effort is made in an environment then it will change the entire environment Allah کے نبی علیہ السلام نے محنت جو شروع کی تو دونوں چیزوں کو آپ سوچو کہ اس زمانے میں وہ دونوں چیزیں کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم started the effort initially what was the condition اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں افراد کے گناہوں سے بھرے ہوئے افراد تھے individuals life full of sin جس وقت ان کی بحثت تو یہ دنیا گناہوں سے بھری ہوئی تھی جہالت سے افراد بھی گندے تھے ماحول بھی گندا تھا themselves were tainted and dirty and the environment also was tainted. لیکن اس ماحول میں ان افراد پر نبی والی محنت ہوئی But upon those individuals and upon that environment, the effort of Nabuwat was made. نبی والی محنت نے کیا کام کیا What was the end result of the effort of Nabuwat? کہ وہ افراد ایسے بن گئے کہ اللہ نے ان کو مثال کے طور پر بیان کیا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کریٹ سچ انڈیویجل اللہ سبحان و تعالیٰ دن اور فرمایا کہ یہ زمین پر سب سے بہترین مجمع ہے اولا ام خیر البری اللہ کی دھرتی پر اللہ کی زمین پر یہ سب سے بہترین پاکیزہ مجمع ہے these individuals became the best individuals on the surface of درد اور ماحول کیسا بن گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم has خیر القرون کرنی my time is the best of time کہ نبی والی محنت نے ساری غلط کو اور سارے رسومات کو اور سارے گناہوں کو کاٹ دیا that the effort of Nabuat was such that it cut all evils and all uh, customs were all cut through the effort of Nabuat. آج دنیا میں لوگ چیخ رہے ہیں کہ بہت فساد ہے بہت گنا ہے بہت لایانی ہے people today they all and concern today in the of of things done done that not suppose to be اگر ہم غور کریں گے تو آج کے زمانے کا فساد اس زمانے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دا فساد and the evil of today is comparison to the فساد and evil of those days کیا آج کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف کرتا ہے ask ourselves today, is there anyone making tawaf of Baytullah without clothes? Batao? Let us. آج کوئی بیت اللہ کا تواف لگا کر رہا ہے اینی ون میکنگ طواف کوئی لڑکی کو زندہ دفن کر رہا ہے any one bring the daughters دورے آج پڑا ہوا خون چاٹنے والا مجمع ہے any one drinking blood today کیسے ایسے جو اس زمانے میں جو خرافات تھے اس کے کرنے والے اس زمانے میں نہیں ملیں گے all that days you can find اس زمانے کی گندگی آج کے زمانے سے زیادہ تھی اس زمانے کی گندگی آج کے زمانے سے زیادہ even more than the evils of these days تو اس زمانے کی گندگی کو نبی والی محنت نے ختم کر دیا and all the evils of those days was stopped by the effort of نبوت اور لوگوں کا رجوع اور لوگوں کا تعلق اللہ کس سے کروا دیا and people's attention was turned was Allah سبحانہ و تعالی تو جب اس زمانے میں اس سے زیادہ گندگی تھی وہ صحیح ہو گئی تو اگر اس زمانے میں اگر اس محنت کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ کیا جائے گا تو کیا آج کے زمانے کی گندگی نہیں کٹے گی so if the evils of those days was rectified to the effort of نبوت when the evils of today be rectified also to the effort of نبوت اس لیے اس انشراح کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں ایک بڑا کام دیا ہے نبیوں والا کام ہے اس کو اس انشراح کے ساتھ صحیح ترتیب پر قائم کرنے کی ہم شکلیں بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر کریں وہ اوپن ہاتھ اللہ تعالیٰ given us effort now we have worry and concern how we gonna take this effort had take this effort forward جب انشرا نہیں ہوتا تو آدمی کوئی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے چلو ایسا کر لیں چلو ایسا کر لیں a person is not open hearted then he'll just do things because he has to do it let's just do this let's just do that مختلف شکلیں سوچنے پر پڑ جاتا ہے he'll think of different ways امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما دیتے ہیں لَنْ يَصْلُوهَا آخِرَوهَا دِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُوحَ بِهِ اَوَّلُوهَا کہ اس امت کا آخری مجمع اس کی اصلاح بھی بجوز اس محنت کے نہیں ہوگی جو کرنے اول میں ہوئی تھی Imam Malik say that that the the the, the the rectification rectification of of of this this ummah ummah cannot be made made. except in very same way first part was گھروں کی محنت ہے گئی افراد پر جو محنت کر رہے تھے وہ افراد پر کی گئی اینڈ اپون accordingly محلوں کی جو محنت ہے وہ محلوں میں صحیح شکل کے ساتھ کی گئی اینڈ انوائرمنٹس اطراف کے محلوں میں محنت کر رہے ہیں وہ آپ کو صحیح شکل کے ساتھ اطراف میں کیا گیا and nearby localities made as nearby localities اور دیہاتوں میں جو محنت کر رہی ہے وہ دیہاتوں میں کی گئی and in the outskirts made as to be made تو ان شاء اللہ ہمارے گھر سے لے کر اطراف کے سارے پورے ضلع اور ہمارے پورے اطراف کے غلطیاں اور برائیاں یہ ختم ہو جائے starting of from individual and in personalities in localities and in the outskirt then come alive. Allah نے ہمیں محنت کی ایسی شکل دی افراد اپنی ذات سے لے کر گھر محلہ اطراف کے محلے اطراف کے دیہات اور پورا صوبہ اور پورے ملک پر ہمارے پاس ایک محنت کی مضبوط شکل بنی ہوئی ہے that through this effort, if we do it correctly, then Allah subhanahu wa ta'ala will bring a change in individuals and accordingly in, in the vicinities and in outskirts, in people that are living in the outskirts, there'll be a total change and there'll be a good environment that will be made all over. लेकिन कोई भी मेहनत उस वक्त तक तासीर उसके जाहिर नहीं जाहिर, उसके असर जाहिर नहीं یعنی ایک اس کی کمیت پوری کی جائے one is to do it completely اور ایک اس کی کیفیت کو ٹھیک کیا جائے and to do it the correct mindset اگر کمیت ٹھیک نہیں ہے تو بھی کام نہیں بنے گا if is not done completely then then also we won't see the correct اور اگر کیفیت پوری نہیں ہوئی تو بھی کام نہیں بنے گا and the mindset also is not correct then accordingly total effect بھائی فجر کی نماز میں دو رکعتیں پڑھنی ہے تو دو پڑھے نہیں پڑے گی شعور سے بھی کھلے اس نماز کو جیسے پڑھنا ہے جس نیت سے پڑھنا ہے جس خوشی خصوص سے پڑھنا ہے اگر پڑھی گئی تو یہ مردے کو زندہ کر دے گی If the salah is read correctly, with the correct niyat, with read with khushu and khuzu, then what is the effect of the salah? A dead person also will be brought back to life to that salah. اور اگر دو رکعت تو پڑھی گئی مگر خشو خزو کے بغیر پڑھی گئی But he read two رکعت salah but without khushu and khuzu, without concentration and devotion. سنتوں کی رعایت کے بغیر پڑھی گئی He didn't worry about the sunnats. کیفیت اس کی خراب کر دی and basically spoiled the mindset and the کیفیت آف دیٹ سلام تو اس نماز سے کیا ہوگا what is the end result of that سلام کیا اس نماز سے مردہ زندہ نہیں ہوگا پڑھنے والا مردہ ہو جائے گا ٹو دیٹ سولا the person you won't bring up dead person back to life himself will die ایسے ہر عمل میں اس کی کمیت اور کیفیت کو ٹھیک کرنے کی فکر کرنی ہے in every action firstly the amount should be done correctly and with that it should be done it should be done with the correct mindset ہمیں پتا چلا تو یہاں پانی ہے سو فٹ پر ہے مثال دے رہا ہوں فیٹ دز واٹر اب پانی ہے سو فٹ پر ہم نے کھودنا شروع کیا پرسن ڈگنگ ہم ننانوے فٹ تک کھودے ninety nine feet up to ninety nine feet we اب ہم تمنا کرتے ہیں کہ پانی نہیں آ رہا ہے and then we desire we have this تو ہم کیا کہیں گے واٹر تو ہم کیا کہیں گے واٹ ول پیپل سی کہ ابھی آپ کا ایک فٹ کھودنا باقی ہے one more feet you have to take بولو صحیح غلط از اے کریکٹ کہ اس نے کمیت پوری نہیں کی ننانوے فٹ پر تک کھودا ہے سو فٹ باقی ہے hundred feet feet one still remaining ایک آدمی نے سو فٹ کھودا کیفیت خراب کر دی one person he dug hundred feet but کیسے کیفیت رائٹ کیسے کیفیت خراب کی ہاؤ واز کیفیت نٹ رائٹ ایک آدمی نے دس فٹ کا کڈا یہاں لگایا گڑا یہاں کھودا دس فٹ یہاں کھودا ون پرسن فیٹ یا دوسرا دس فیٹ تیسرا دس فیٹ دس گڑے بنائے دس دس فیٹ تو کتنا کھودا اس نے ہم سو پورے کیے ہیں مگر کیفیت خراب کر دی but he done do it in correct way کیا پانی آ جائے گا ول واٹر کم ایسے ہماری اس تبلیغ میں بھی کمیت اور کیفیت کو ہم اچھا بنانے کی محنت کریں in effort firstly the the the the amount, also also should should be be correct correct. and mindset مولانا صاحب فرماتے اگر اس کو ایسے کیا جائے جیسے کرنے اول میں ہوا ہے تو جیسے کرنے اول کے باطل پر جھاڑو پھر گئی یہ ہمارے زمانے کی گندگی اور باطل کچھ بھی نہیں اس پر جھاڑو پھر جائے and if it's done correctly, as in the initial stages among Sahaba radiallahu anhum, we see the effect of this effort. Basically, it swept off, it swept away all evils. Then accordingly, if we do it correctly, in today's time also, all evils will be swept away. हम अपने ज़माने में इसको टूटी फूटी कर रहे हैं if we do it in, in, in, we do it not complete in our times लूली लंगड़ी कर रहे हैं we do it so to say uh, in, in a way that it's crippled اور فرصت کی پتہ نہیں کیسے کیسے کر رہے ہیں and we do it according to our temperament اس کے باوجود بھی اس کے اثرات کیسے ہیں despite all this we see the effect of it ہم اپنے ملکوں میں غور کریں وی لک اٹ اون کنٹریز اور پوری دنیا میں غور کریں اینڈ ان دا ہول یا آپ کے ساؤتھ افریقہ پر غور کرو لوک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پچاس سال پہلے کیا حال تھا ساؤتھ افریقہ کا ففٹی کی مسجدوں کا کیا حال تھا کیا یہاں کوئی علماء مدرسے کل ہمارے بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بزرگ کہ یہ ساؤتھ افریقہ کھویا ہوا تھا گم ہو گیا تھا بزرگ lost. پھر انہوں نے بھائی پاڑیا پاڑیا صاحب صاحب کی باتیں سنائی دین وہ تبلیغ آدمی تھے انڈیویجل تبلیغ یہاں کے لوگوں کو وہ ہندوستان لے کر آتے تھے انڈیا کیسے لاتے تھے چلو تبلیغ میں جائیں گے یوں کم لٹ گوئنگ تبلیغ نہ گھومنے لاتے تھے you should bring them this to visit کیا ہمارے باپ دادا ہندوستان سے چلو ہندوستان دیکھنے جائیں گے our ancestors all from India let's visit India یوں کر کے گھومنے لاتے تھے you should take them in in visit پھر کے بعد کو مسجدوں میں لے جاتے تھے دیوبند لے گئے سہرنپور لے جاتے تھے ندوا لے جاتے تھے ٹو میٹ دا علما in Deoband in Nadwa in the different مدارس ٹو میٹ دا علما اور جب وہ مسجدیں دیکھتے تھے مدرسے دیکھتے تھے کہتے تھے ہمیں بھی ایسا بنانا چاہیے مسجدیں اینڈ وین دیو سی دا مدرسہ مسجد see that now we also to build مسجد یہ تمہاری شروعات ہے یہ آپ کی شروعات ہے ہماری کمزوریوں کے ساتھ ہم نے محنت کی اللہ نے کیسا نقشہ بدل دیا despite all of for fifty year ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا سے اچھا کام کیا ہے ٹوٹک پھوٹک کیا ہے ہم نے we seeing that we the effort as we ought to was lot of deficiencies لیکن اس کے باوجود اس کے کیسے اثرات ہیں but despite this what effects Allah تعالیٰ براٹ اباؤٹ آپ کہیں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی اسلامی ملک میں ہو گئے person comes in South Africa is Muslim country ہم لوگ ایک ملک میں گئے ڈیون ٹو تو ہم لوگ ہم لوگ حضرت مولانا کے پاس بیٹھے تھے تو مولانا نے ہم کو ہدایت کہ جماعت میں جاتے ہیں تو ہدایت دیتے ہیں تو ہم کو ہدایت دی we sitting with Maulana and Maulana give name ہدایت ہدایت ان سے یہ کہنا کہ تم ایسی استعداد کے لوگ ہو جیسے ساؤتھ افریقہ کی استعداد ہے ایسا کہا کہ ساؤتھ افریقہ والے کیا کرتے ہیں the the people of Africa do کہ وہ دین کے ایسے معاون بنے ہوئے ہیں دین کی ان سے ایسی ایسی خدمت ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ دین کے کام کو وہاں سے پانی مل رہا ہے to the, they're doing effort with regards to different aspects and from there alhamdulillah deen is reaching the whole world یہ ہماری ٹوٹک پھوٹک محنت کی یہ اثرات ہیں this is the effect of our broken effort کہ اللہ نے دین کے کتنے شعبوں کو پانی پہنچایا through our little effort اللہ تعالی has watered so many different aspects of deen اور اطراف کے کتنے ممالک اللہ پاک نے یہاں کے افراد کو ذریعہ بنایا سنبھلنے کی اچھی دین کی فضا میں بن رہی ہے کام کی اچھی شکلیں بن رہی ہے And through the effort, alhamdulillah, there's good environments that have been created. People are coming closer towards deen. اب اب ماشاءاللہ افریقہ کے بر اعظم سے بڑھ کر دنیا کے اور بڑے بڑے بڑے اعظموں میں یہاں کے لوگ خدمت دے رہے ہیں جانی مالی سارا تعاون ہو رہا ہے محنت کے اتنے طاقتور اثرات ہم دیکھ رہے ہیں through our weak efforts we can see the effect اگر اس کو اور اچھا کیا جائے پھر اس کے اثرات کیسے ہوں گے and if we rectify our self and do this effort even more better in a better way ان جوڑوں کے ذریعے مور افیکٹ ان جوڑوں کے ذریعے سے ہم اس کی فکر لے کر جائیں ان فن دس جوز ٹو ٹیک دس فکر ان گو کہ اللہ نے ہم کو ایک بڑا کام دیا ہے کارے نبوت دیا ہے اللہ تعالیٰ great work and this is the work of نبوت اس کو ہم اچھے سے اچھا کیسا کرنے والے بنائیں ہاؤ اینڈ پراپرلی تاکہ ہماری ہمارے سامنے اللہ پاک کا دین کی وہ شکلیں قائم کر دیں جو کرنے والے اور ہم اپنے پیچھے ایک کام کرنے والا عملہ چھوڑ کر جائیں and such a group behind forward this effort جو ہمارے لیے مرنے کے بعد بڑا ذخیرہ بنے گا that group now will become a means goodness in آخر اب دیکھو وہ تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن وہ بیج ڈال کر گئے تھے بٹ ہی سیڈ یہ درخت اسی سے اگے ہوئے ہیں سارے پھل یہ سارے پودے اسی کے اگے ہوئے ہیں سو دس ول سی بیسکلیٹ ہیز افیکٹ میں نے پڑیا سب کی مثال دی ایسے ان کے اور معاونین بھی ہوں گے we spoke about bias one example bits اس لیے ہم کام کی اچھی شکل کو بھی بنائے گارم اور اس شکل کی حفاظت کریں and we protect this effort مالا صاحب کی بات ایک بزرگ سنا رہے تھے کیسے فرما تھے کیسے حفاظت کرو جیسے تم اپنے قوانین لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو protect this effort as we protect our virgin young girls تو اس کی نبی والی شکلوں کے ساتھ اگر کیا جائے گا تو اس کے وہ اثر ظاہر ہوں گے وائرنگ کرنے پورے علاقے میں یہ کیسے پہنچے اس کی شکل بناؤ basic wiring how now can reach into facilities different areas جب سب جگہ پر ہمارا پہنچنے کی شکلیں بنے گی ایک ایک دیہات ایک ایک بستی تک مولانا اسلحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں ایک تم وائرنگ کر ڈالو جب اللہ اس کو پاور ہاؤس سے جوڑیں گے تو پوری علاقہ جگمگا اٹھے گا ایفرٹرنٹ یو ڈوئنگ اللہ سبحان و تعالیٰ یہ اتنا بڑا ہال ہے وہاں تک لائٹ چل رہی ہے ایک سوئچ کرتے ہیں پوری جگمگا اٹھتا ہے یو پٹ ون سوچ آن اینڈ اولٹس لائٹ بھی لگائی ہے وائرنگ بھی ہوا ہے پورا جھگا اٹھتا ہے اور لائٹ بھی لگی ہے because this wiring and these light ایسے ہماری محنت ایسی ہے ہر گھر میں وائرنگ ہو جائے گی ہمارے روزانہ کی جو ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے وہ وائرنگ کر ڈالے the wiring, ہر گھر میں ہماری بات پہنچ جائے گی ہوم مسئلہ یہ ہے ڈھائی گھنٹے لگانے کا The main thing is to spend two and a half hours. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی پھرتے تھے لیکن جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام گئے ہیں سارے گھروں میں وائرنگ ہو چکی تھی place, the وائرنگ ہمارے بزرگ تھے کہتے تھے کہ اللہ نے ہم کو ایسی محنت دی ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھی سنبھال لیں گھر کو بھی سنبھال لیں محلے کو بھی اللہ سنبھالا دے دیں ہمارا اطراف اور دیہات اور پورا صوبہ سنبھل جائے ایسی محنت کی شکل دی ہے One of the Buzruks mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has given us such an effort that through this effort, firstly, a person himself will be rectified, then the vicinity and the area in which he lives, that then the outskirts and the whole world will be rectified through this effort. कैसे? How it will happen? कि आदमी रोजाना अपनी मस्जिद के फिक्रों में शरीक हो जाए Person should be part of the fikr of the masjid daily. जब वो मस्जिद के फिक्रों में शरीक होगा तो उसकी फिक्र की तामीर होगी now a person is part of the fikr of the masjid. This is now the foundation and this is basically the, the means of which the building now will be based. और आदमी को उसकी फिक्र चलाती है Now to start the fikr and to start the fikr with regards to this. जो फिक्र आदमी की बनेगी ऐसे काम करेगा Whatever the figure a person has, accordingly he'll do the work. जब दीन की फिक्र होगी तो दीन के काम करेगा If he has fikr with regards then he'll do the effort of deen. تو یہ بڑا ذریعہ ہے روزانہ کے مشورے میں بیٹھنا دین دیٹ از بیسک دا فکر ٹو سپ ان دا مشورہ ڈیلی پھر اس کے بعد اس فکر کو گھر میں لے کر جانا دین ٹو ٹیک دیٹ فکر ٹو دا ہوم تو گھر میں وہ فکروں کے مذاکرے کرنا ٹو مینشن دا فکر ان دا ہوم تو اس سے ہمارے گھر کے گھر کے لوگ ہماری فکروں میں شریک ہو جائیں گے people of of the home will be part فکر یہ ہماری کمزوری ہے کہ ابھی ہم مسجد کی بات گھر میں لے کر نہیں جاتے it's our weakness that we don't take the فکر آف دا مسجد ٹو دا ہوم گھر میں ہم اپنی مسجد کے فکروں کے مذاکرے کر رہے ہیں وی ڈونٹ مینشن دا فکر آف دا مسجد ان دا ہوم اور اس کے بعد ذہن سازی کرنے کے لیے ہمارے پاس گھر کی تعلیم ہے and mind set of the people home view the home تعلیم گھر کا ماحول بنانے کے لیے گھر کے امال ہے and to make the environment home is the the home اور ان کو متوجہ کرنے کے لیے اچھے رویے ہیں ہم نے کوئی ایک کام کر لیا دوسرا چھوڑ دیا تو یہ چیز ادھوری رہے گی if you do one thing and leave the other then the thing will be not complete basic half work that we did ہمیں تعلیم بھی کرنی ہوگی مسجد کے فکروں کے مذاکرے بھی کرنے ہوں گے تعلیم ٹو میک فکر ان مسجد ہمارے رویے بھی اچھے کرنے ہوں گے اور اور سب سے بڑا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا کرنا پڑے گا and the first thing is to be good to our wife کیونکہ ہمارے گھر ہم سے نہیں بنیں گے بیوی سے بنیں گے اور اب home is not be make our home to the women folk حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارا دین دروازے کی چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے دین will come through us to the to the threshold of the home but دین will come into the home through the women فو اور حضرت فرماتے تھے ایک مرد کا بننا ایک مرد کا بننا ہے اور ایک عورت بن گئی تو تمہاری نسل بن جائے گی یوں فرماتے تھے اسے that if one man is made then is just basically he is made but if lady is made then whole person is made تو عورت کو ہماری فکر میں رکھنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ رویہ اچھا بنانا پڑے گا سو ٹو ٹیک دا فکر ٹو ہر فسٹلی اوور ایٹیچیوڈ ٹو ہر اینڈ اوور اخلاق with regard to her should be correct اس کے ساتھ لڑ کر جھگڑ کر تھوڑی ہماری فکر میں شریک ہوگی وہ she won't be part of our effort we fight with her we be rude to her اللہ کے نبی علیہ السلام کی گیارہ ازواج متحرات تھی گیارہ بیویاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 وائفز اور جب بیویاں ساتھ میں ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جانتے ہو آپ ووٹے ڈو ان کے آپس کے رشتے کو کیا کہتے ہیں آپس کے رشتے کو یہ کہتے ہیں سوکن کہتے ہیں آپ جانتے ہو سوکن کیا ہوتا ہے normally woman is more than wife one basically lady is call اس کو اردو میں کہتے ہیں سوکن اردو اینڈ انگلش کو کال سوکن کا کیا مطلب what is the meaning of co wife ہم چھری تیز کرتے ہیں نا چھری یا کوئی چیز تو اس میں سے چنگاری نکلتی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے چھری تیز کرنے جاتے ہیں نا مشین پر تو چنگاریاں نہیں اڑتی ہیں normally when a when a sharpening ارے دیکھیے آپ لوگوں نے وہ چنگاری جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کن دس دم اباؤٹ دس از کال اس کو کن کہتے ہیں ایک کن کن اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے تو آنکھوں پھوڑ دیتی ہے اتنی خطرناک ایک ہوتی ہے اور دو بیویاں جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں سو کن مور دین وائف جیسی سو کن پھر وہ کیا کرے گی مور ڈینجرس کیسا ہوگا ہاؤ ول اٹ بی وہ سب میں اپنی فطرت ظاہر کرتی ہے گھر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. دوسری والی والی نے کھانا کھانا بنا کر بھیجا. تو پہلی کو غصہ آ گیا. پر مار دیا. دیا بھی گرا برتن بھی توڑ دیا شی تھرو دا علیہ وسلم ڈن اسکول میں مجھے کچھ دھمکایا نہیں نبی سسم جن وان می بلکہ سمجھے کہ یہ سوکن پنے کے اثرات ہیں کہ میرے گھر میں حضور ہے اس نے کیوں کھانا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ is this is of of a wife تو حضور علیہ السلام نے اپنے گھر والیوں کی ان چیزوں کو بھی برداشت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he was forbearant to regards to these aspects of his wife حضور علیہ السلام نے فرمایا امی جان سے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اور تو ناراض ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم said to her I know when you are happy with me when you are angry with me کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی نبی سے ناراض ہوتا ہو can you imagine this some one being angry with نبی لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے this is a connection between husband and wife تو امی جان نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے so how do you know جب تو راضی ہوتی ہے تو تو یوں کہتی ہے محمد کے رب کی قسم کوئی بات کہنی ہوتا تو یوں کہتی ہے محمد کے رب کی when you happy with me you take قسم یوزنگ مائی نیم اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی ابراہیم السلام تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو ناراض ہے ابھی I know then you angry with me تو یہ چیزیں وہاں بھی ہوتی تھی ان کے آپس میں بھی کچھ ہو جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام چالیس دن تک ازواج مطہرات کو چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے تھے 40 اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اللہ رضی تو علی موجود نہیں تھے علی رن وزن دے تو پوچھا گیا کہ علی کہاں ہے نبی ہمارے بیچ میں کچھ چکمک ہو گئی ہے تو وہ گھر سے باہر چلے we should make it a big مسئلہ اس کو حل کرنا سیکھیں گے we have to learn how to rectify thing اور ان سب کے ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنے فکروں میں شریک کریں گے the main thing is our family to be part of the فکر ان سب کے ساتھ امی جان حضور کی فکروں میں اتنی شریک ہوئی صحابہ فرماتے ہیں آدھا دین ہم نے امی جان سے سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈ صحابہ made his wife so much part of his فکر دیٹ حضرت ہاف آف دین وی لرن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں محفوظ ہو جائے جائے تو ہماری بیویوں کو اپنے فکروں میں شریک کرنا پڑے گا if you want to really progress in this effort we have to make our wife and families part of our فکر اس کے لیے گھر کے امال کے ساتھ اچھے رویے اچھے ہمارا انداز گھروں میں one is family member should be correct دس منٹ تعلیم میں تو ہم بزرگ ہو گئے اور پونے چوبیس گھنٹے شیتان بن جائیں گے تو تھوڑے کام بنے گا ٹین منٹ تعلیم ناگ بزرگ and for the rest of the time we do all thing of شیتانس شیتان جس تعلیم کا اثر مجھ پر نہیں ہے تو ان پر کیا ہوگا پھر ہم کو حکم ہے اللہ تعالیٰ اکثر ہم تبلیغ والوں کے گھر میں تبلیغ داخل بہت کم ہوتی ہے most of us in home تبلیغ از ناٹ انٹرنگ ہم سوچیں کیا ہمارے بچوں کو ہم نے تبلیغ دی ہے لک ایٹ اوور اون تبلیغ ہمارے بچوں میں تبلیغ آنی چاہیے ہماری گھر والیوں میں آنی چاہیے تبلیغ is to come in to the life of our children in our families our wife تو بچوں میں بچوں میں بھی لانے کے لیے بچوں کے رویوں سے ہمیں پیش آنا پڑے گا with regard to our children also we have to conduct our self in good way with them also جب بچے چھوٹے تھے حضور کے گھر میں تو حضور کے کمر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے When children were young, in the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, they would come and sit on the back of Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam. نماز میں وائل از ریڈنگ سلام حضور گھوڑا بنا کر گھوڑا بن جاتے تھے اور کمر پر بیٹھا کر گھر میں گول گول گھومتے تھے بڑے ہو گئے تو حضور حسن حسین کو کہتے تھے چلو کشتی کھیلو وین حسن حسن حسین اور دونوں کو کشتی کھلاتے تھے لیس ہیو ریسلنگ میچ کشتی کھلاتے تھے گھر میں بچے تو ایسا ہی کریں گے اور کیا کریں گے basically this basically children will do تو بچوں کے ساتھ ان کے رویوں سے ہمیں دوست بنا کر ان کو آگے بڑھانا پڑے گا ہمارے گزر فرماتے تھے تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں تو سمجھ اس کو دوست بنا کر سنبھال لو اگر تم نے دوست بنا کر نہیں سنبھالا تو مسجد کے باہر بہت سارے کھڑے ہیں وہ ان کو دوست بنا کر ضائع کر دیں گے One of the elders said that when, you, when, when, when the shoes of your son is same as the size of your own shoe, then befriend him. Because if you don't befriend him, there are many people out there waiting to befriend him and take him away from deen. اس لیے ہماری زبان نرم رویے سے ہم اپنے بچوں کو کور کر لیں very important to to have a soft approach with gust our children and get them close to our دین اللہ نرمی سے جو دیتے ہیں وہ سختی سے نہیں دیتے وٹ اللہ تعالیٰ gives through softness it will not be acquired through hardness اور اس ماحول میں اس کی زیادہ ضرورت ہے And in this environment, there's no need to be soft. Allahumma yu'ati ala rifqi, la yu'ati ala al-unfi. Allah नरमी पर जो देते हैं वो सख्त रवैये से नहीं देते واٹ اللہ اور موقع موقع مستورات کے ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کریں ہمارے گھر میں گھر میں تعلیم کے حل کے قائم ہوئے تو تمہارے گھروں کے وہ سوراخ بند ہو جائیں گے جس سے بے دینی داخل ہوتی ہے حضرت پھر اس کے بعد ہم اپنے محلے میں عملہ بنائیں عملہ بنانا ہے in our localities we make we make whole we make an effort on others اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اگلوں کی محنت کی برکت سے ہمیں ایک بنا ہوا اچھا عملہ ملا ہے الحمد للہ through the effort of our elders we find الحمد للہ وی گوٹ اے فورس اس عملے کی حفاظت کرنی ہے now this group that we have we have to protect this group اور نئے عملے تک یہ فکریں پہنچے اس کی فکر کرنی ہے اینڈ ہاؤ شریک کرنے کی محنت میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ایک آدمی دیا ان کا بھائی سب سے پہلے ہارون دیا ہم سارا کام نہیں کر سکتے ہمیں افراد کی ضرورت ہے we we can do every need others to اس لیے ہم اپنے جتنے بھی جو جو لوگ ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں other people also we take the متاثر اس کے لیے ہم نرم رویوں سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے this we have have to soft approach اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جماعت بنانے کے لیے بڑے سے بڑا غم بھول گئے بڑے سے بڑی دشمنی کو بھول گئے نبی نبی کریم صلیمٹی اور لوگوں کی صلاحیتوں کی قدر کی ہے مکہ مکرم آ گئے تو خالد ابن ولید کا پوچھا ولید سے خالد کہاں ہے تو نبی صاحب خالدی تو ان کے بھائی نے کہا کہ وہ تو بھاگ گئے پیچھے سے جو حملہ کیا تھا وہ حملہ کرنے کا پلان بنانے والے خالد تھے ستر بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے سیونٹی صحابہ بکیم شہید بیکاز آف ان میں ہمارے نبی کے چاچا شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکل بیکیم شہید بیکاز آف ہیم ایسی بے دردی سے شہید ہوئے کہ ان کو مسلح کیا گیا اینڈ دی میوچلی کے حمزہ رضی اللہ عنہ ناک کان کاٹ دیے گئے ہز نوز واز کٹ ان کا کلیجہ نکالا گیا اس کو چبایا گیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب پر رونے والا ہے میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سے لوگ رونے والے ہیں لیکن کوئی رونے والا نہیں ہے ایسے خالد کے متعلق حضور پوچھ رہے ہیں ایسا خالد کہاں ہے دس خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسکنگ وے کتنا بڑا دکھ ان سے پہنچا ہے how much difficulty did did meet out to نبی ایک گھر نہیں ستر گھروں میں ماتم بچھا ہوا ہے seventy houses people we crying with regard to people that we kill لیکن حضور علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے اتنے بڑے غم کو بھول گئے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فور دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ he forgot all the pain that affected him, that he was afflicted with, he forgot all that for, for the hidayat of Hazrat Khalid. He was a man. وہ باصلاحیت آدمی تھے he was a person had great abilities اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی صلاحیت کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز ابلیٹیز اور یہ فرمایا کہ اگر خالد یہاں ہوتے تو ہم ان کو اس جماعت کے آگے کے حصے میں رکھتے so, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے Khalid in was here well kept in front حضرت وحشی کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی حضرت وحشی چلے گئے تھے تعریف حضرت وحشی بن طائف جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس بات سمجھانے کے لیے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت in individual to to to explain ہم کہ وحشی کون تھے انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا وہ was Wahshi he was the one that kill حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا ہی کل حضرت حمزہ مصلا کر دیا تھا یعنی میوٹیلیٹڈ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت حمزہ کا اتنا بڑا صدمہ تھا ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں اسماعیل حقی صاحب ان کی کتاب ہے انہوں نے لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ستر مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ سلاۃ الجنازہ سیونٹی ٹائمز اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ ہر جنازے کو لایا جاتا ان کا جنازہ وہیں رکھا جاتا اور حضور نماز جنازہ پڑھا ہے ہی جنازہ was kept and other peoples جنازہ was brought and again and again جنازہ صلاح واز ریڈ کون حضرت حمزہ اللہ نے تسلی کے لیے اتنے روئے ہیں کہ تسلی کے لیے جبریل اسلام کو بھیجا کہ ہم نے آپ کے چچا کو شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سین جبریل علیہ السلام والسلام to console نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم that Allah Ta'ala has made your uncle the the, the, the kings of all martyrs سید الشہداء اس وحشی کو تو کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بھیج رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم is sending people to explain to Wahshi اور پھر فرمایا کہ تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو جب تم سامنے ہوتے ہو تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے نبی in in front front time my uncle حضرت حمزہ رضی اللہ اللہ عنہ لیکن کے کے دین لیے سارے غموں کو بھول گئے ساری دشمنیوں کو بھول گئے حضرت ہندا کو ذہن بنایا حضرت ہندا کو بلایا کون ہے وہ کہ کلیجے کو چبانے والی ہے کوئی ہمارے باپ کو گالی دے دے ہم بھولتے نہیں ہیں forget it. کوئی ہمیں گالی دے دے ہمارے دل سے نہیں نکل سمن سویز can't forget it. کیا منظر ہوگا سینے کو چیرنا پھر اس میں سے کلیجا نکالنا کچا کلیجا چبانے کی کوشش کرنا imagine a the cutting the taking taking out the and chewing it تو ہم اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں then what we've to do is with regard to deficiencies of our ساتھیز وی ان کے لیے دعائیں کریں ایک دعا فور دین ارے بھائی انسان ہی تو غلطیاں کریں گے غلطیاں کون کرے گا If انسان does not make mistakes, then who else going to make mistakes? ہم یہ کہتے ہیں میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے we say that we can't we, we, we can't take the, uh, the, the wrong that they're doing. اچھا تو پھر اگر غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو پھر برداشت کیا چیز ہوتی ہے بہت آرام سے کہتا ہے میرے سے برداشت کرن سی ہے تسلیم کی جاتی ہے اور جاتی ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی یہ کی بات ہے اس کو برداشت کر جانا خوبی کی بات ہے گڈ کوالٹی اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کی ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں تو بہت قربانی کے ساتھ ایک ایک ساتھی ہمارا بنا ہوا ہے ایک بات سے ہمارا ہے ایک جملے سے ٹوٹ جاتا ہے uh, اس رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ ہم ایسے جملے بولنے کے عادی ہو گئے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں ایک نیا ساتھی ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں نیو بردر سال سے آیا ہوا ہے اس کی فکر نہیں کریں گے تو انسانوں سے ہوگی ہی انسان جو کام کرے گا وہ بھولے بھی کرے گا مگر ہم ان کی غلطیوں کو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ صحیح کر دے ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ غلطی دکھتی ہو حقیقت میں وہ غلطی بھی نہ ہو ہوا some sometime we think we sometimes think that that that it, is is is something wrong wrong. they're doing, but maybe in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala not ہمارا آ گیا ہے ان کی قدر ہمیں کرنی ہے صلاحیت سے ہم کو نفع پہنچے گا so to benefit from every ability اور ان میں بعض انشاءاللہ وہ نکلیں گے کہ جو بہت کام کر جائیں گے آئے پیچھے سے لیکن کام بہت کر گئے like Hazrat Ali ibn Walid he came but a lot of work was taken from him afterwards kitna kaam kiya how much work did he do? huzur ke sath humko bahut kam zamana mila hai he, he stayed very few years with nabi sallallahu alaihi wasallam sanhijri hat ke awail mein wo aaye hain shuru mein in eight year after hijri he came حضور کے ساتھ صرف چار سال ملے ان کو کام کرنے کے Only four years he stayed with Nabi لیکن جو ان کی صلاحیت تھی بازی پلٹ دیتے تھے بازی پلٹ دیتے تھے جہاں خالد جاتے تھے وہاں فتح ہوتی تھی اللہ کے نبی نے ان کی صلاحیت کی قدر کی تو نبی کے جانے کے بعد لمبے زمانے بہت اخیر میں تھے ان کی صلاحیت ان کو بھی حضور کے ساتھ چار سال ملے لیکن امام المحدثین بن گئے کریم صحیح اس لیے جو مجمع ہمارے پاس آ گیا ہے اس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے خوبی سے خالی نہیں ہے وہ خوبی دیکھنے کا مجھے چشمہ پہننے کی ضرورت ہے but we need to have that lens way we can see people good deed جب آدمی خوبی دیکھنے کا چشمہ پہنتا ہے تو لوگوں میں خوبیاں نظر آتی ہے when you wear the glasses of seeing good of people then you will be able to see the good of people اور اگر کسی کی طبیعت گندی ہو جاتی ہے تو اس کو خوبی میں بھی گندگی ڈھونڈتا ہے وہ کسی کی طبیعت گندی ہو جاتی ہے تو پھر وہ خوبی نہیں نظر آتی وہ خوبیوں میں بھی گندگی دیکھتا ہے گڈ آف پیپل ایک آدمی نے سفید کاغذ لگا دیا one person white piece of اور بیچ میں کالا بنا دیا پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ یہ سفید کاغذ پر کالا نکتا ہے what people will see that black dot uh, دوسرے سے پوچھا کیا ہے یہ واٹس پرسن ہی آج کا سفید کاغذ ہے اور اس میں کالا ڈکتا ہے white white page black dot تو اس نے کہا سب کالا نکتا کو سب کو کالا نکتا دکھتا ہے سفید کاغذ نہیں دکھتا ہے so what will be told to them that everyone only sees the black dot but no one sees the white page سفید کاغذ بڑی سائز میں ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا سب کالے نکتے کی بات کرتے ہیں white page is big everyone gaze is upon the black dot but no one is looking the big white page جس کی جیسی دیکھنے کی سوچ how a person thinks how ever looks آدمی اچھی سوچ کا ہوتا ہے تو مثبت ترجمہ کرتا ہے اور غلط سوچ ہو جاتی ہے تو منفی ترجمہ ہوتا ہے and if you lookingly then accordingly table پر پانی میں گلاس رکھا ہوا تھا upon a a table glass ایک آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ آدھے گلاس میں پانی ہے سو ون پرسن کیا ہوگا گلاس آف واٹر دوسرا آپ کے جیسا مثبت سوچ کا آدمی تھاز اے پوزیٹ مائنڈ سیٹ واہ چلو آدھا گلاس تو مل گیا یو سے الحمد للہ at least we got half glass کہ بات ایک ہی ہے لیکن بات کے دو رخ ہو گئے same thing but different ways the at اس لیے ہمیں ہر انسان میں خیر خوبی بھی ہوتی ہے دوسری باتیں بھی ہوتی ہے ساتھیوں کی قدر کرنی ہے so every person good in and other with regard to to to his life also we have make a habit look at the good of people اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو اتنی محبت دیتے تھے کہ ہر ساتھی یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں So Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to show so much of love to his satis that each and every person used to feel that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam loved me the most. So we have to appreciate our satis. اور دوسرا نیا عملہ بنے اس کی محنت کرنا With regards to other people being made, we have to make an effort. اس کے لئے کیا کریں گے What we should we do? کہ اس کے لئے کوئی طوفانی محنت نہیں کرنی ہے We don't, this is not a great... Uh, ہنگامی محنت کر ڈالیں گے کچھ ایسا نہیں ہوتا نوٹ بگفر ہماری یہ روزانہ کی تبلیغ کی جو معمول کی محنت ہے اگر وہ ترتیب سے کی جائے گی تو وہ محنت ایسی ہے کہ وہ ماحول بھی بنائے گی افراد بھی بنائے گی the basically would be made through basic امال اور ہماری حفاظت بھی کرے گی اینڈ وی آرٹ مثال کے طور پر روزانہ میں اپنے سے مشورے میں بیٹھا تو میری ہوگی روزانہ میں روزانہ محلے میں ڈھائی گھنٹے لگا رہا ہوں every day two and half hour اب میں جب ایمان کے بول بولوں گا تو میری حفاظت ہوگی آئی اسپیک اباؤٹ ایمان ان دس از مائی پروٹیکشن اور جب میں گھر میں جا جا کر روزانہ بات کروں گا تو ہر گھر سے مجھے عملہ ملے گا and I I will will go to the speak as my benefit in this تو اس سے خود بخود عملہ ہمیں گھر لوگ گھروں میں ہیں ہم اپنا پیغام لے کر گھروں میں جائیں گے تو گھروں سے لوگ ہمیں ملیں گے and will take this to the homes, and people from the homes will accept this dawah and they will become our assistants. میں مہینے میں تین دن اہتمام کروں گا تو میرے ساتھ دس پندرہ آدمی تین دن جماعت میں جائیں گے میں تین دن جاؤں گا تو تین دن میں یہ پندرہ آدمیوں کا ذہن بنانے کا مجھے موقع ملے گا یہی میرے ہتھیار بازو بنیں گے نیا عملہ ملے گا ہمیں I will take them out in the path of Allah subhanahu for three days, these 15 people, 10 people with me, and I will encourage them and they will become my hands and feet with regards to their اگر کوئی آدمی ہر مہینے پابندی سے تین دن دن جاتا رہے تو ہر مہینے اس کے ساتھ نیا نیا عملہ تیار ہوتا رہے گا If a person goes out and takes new people out in three days, then accordingly, he, his status will be increasing. جس بستی میں جائے گا وہاں نقد جماعت بنائے گا وہاں نیا عملہ ملے گا مزیدار جماعت بنائے گا اچھے کام کی شکل بنے گی وہاں نیا عملہ بنے گا Then he will go, he go to other masjids, he will make effort. There also he'll prepare, prepare brothers. And then like that, the work will increase. اگر وہ سلن اپنا خروج کرتا ہے چار مہینے چلے میں تو اس کے کے ساتھ ایک اللہ راستے میں جائے گا تو چار مہینے تک ایک کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا چلے میں ایک عملے کا ذہن بنانے کا موقع ملے گا تو وہی آنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر بازو بن جائیں گے یہ ہمارے سادے سیدھے امال جو ہے اس میں ہماری حفاظت بھی ہے اور ایک نیا خون تیار ہو جائے گا ان شاء اللہ and through this through this simple effort firstly in this and with this ان شاء اللہ many more people will be make through our effort اس لیے یہ سادے سیدھے امال ہے اسی نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے اب ایسا نہ ہو جائے کہ ان سادے سیدھے امال سے ہماری کمزوری ہو جائے ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں تو وہ تصویر پڑھتے تھے وہ بڑے کرامد بزرگ تھے ان کو کسی نے کہا تم یہ تصویر پڑھتے ہو یہ تین تصویر تم پڑھتے ہو یو پوچھا ہو پرسن تو بڑے میکنگ تصویر اور ابھی تک وہی تصویر پڑھ رہے ہو سیم یو میکنگ اسی تصویر نے یہاں پہنچایا ہے ہم جہاں بھی ہیں ہم کو انہیں امال نے پہنچایا ہے لیولری امال ہم کو دھوکہ نہ دے دے کہ ہمارے تین دن چھوٹ جائے ہمارے ڈھائی گھنٹے ہمارا سال کا خروج چھوٹ جائے روزانہ کی محنت چھوٹ جائے ایسا نہ ہو جائے half hour three days basic simple امال آف اورز بسنگ آؤٹ ورنہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈھائی گھنٹے بیان کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں ڈھائی گھنٹے لگانے والے الگ ہو جاتے ہیں ادر پیپل ہو گیو بیان about our be different group and do the deal we different گروپ تین دن کی بات کرنے والے الگ اور تین دن لگانے والے الگ then there we group three days and group will be two two groups جماعت مولانا علیہ صاحب کے ملفوظات میں ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تبلیغ کی باتیں اور تمہارا کہنا اس کے وہ, وہ کام کی جگہ پر آ جائے ایسا نہ ہو جائے کہ باتیں الگ ہے کرنا الگ ہے Allah used to say, it It mustn't mustn't be be such such that that one is is the the the talks talks of of of and what itself. take place اپنا فضل فرمایا ہم سب کو توفیق دی ہے متوجہ کیا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی ذات کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس سطح پر لے جانا ہے جو زندگی اللہ ہم سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور دوسرا اللہ نے محنت میں متوجہ کیا یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ تعالیٰ has given us ability to be part of this effort. This is a great توفیق and ability from the side of Allah. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنی بڑی توفیق ہے. After we die, then only we realize what a great توفیق was it be to be part of this. ہمارے ایک ایک ساتھی کے نام عمل میں ہزاروں لوگ ہوں گے. In book deeds of one individual people ہمارے ہر ساتھی کے ذریعے سے ایک بہت بڑا حملہ تیار ہوا ہے تھرو ون ون انڈیویژل اللہ تعالیٰ of people thousand of people جتنا شکل نظر آ رہی ہے وہ ایسی تھوڑی ہے زمین میں ایسے ہوگا مجموعہ وہ حضراتی محنت کی برکت ہے اللہ تعالیٰ بیوٹیفل مجمع تو ہمارے اس مجمع میں استقامت آئے اور نیا نیا مجمع ہمیں ملے اس کی اور ہماری کوشش میں اضافہ ہو جائے how we can protect our مجمع and we can make effort that new مجمع comes we have have to that very and لوگوں کو متوجہ کرنے کو ہم معمولی نہ سمجھیں میں مولانا کا ایک بیان پڑھ رہا تھا اپنے ذات پر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کر رہے کو معمولی نہ سمجھو مولانا کیا ہے وہ پتا ہے دوسروں پر محنت کرنا دوسروں کو تیار کرنا کتنی بڑی چیز ہے you know what is the value of making effort on other people حضرت نے آگے فرمایا کہ اگر ایک آدمی آخرت میں گیا اور اس سے یہ بات پوچھی گئی کہ تم کتنا کر کے آئے ہو جتنا ہم نے کرنے کو کہا اس میں سے کتنا کر کے آئے کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہہ دے کہ اللہ میں سو فیصد کر کے آیا قیامت so, if a person is asked how much you did can anyone of us say that I did اگر یہ پوچھا جائے بتاؤ کس کے لیے کر کے آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے کر کے آئے and if is asked that for who you did it can we answer that did you do it for اللہ اکثر آدمی عمل کرتے کرتے نیت خراب ہو جاتی ہے most of us that person does action but ایک مصیبت میں نیت خراب ہو جاتی ہے دا نیت از سیلف بیکمز بیڈ کرسی پر بیٹھنے والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے بس سٹنگ آن چے ہمسیلف ہی از نیت آلریڈی کرسی پر بیٹھنے والے سے پوچھا جائے گا کس کے لیے بات کی ہے اسپیکنگ اگر اللہ کے لیے کی ہے تو بہت اچھا ورنہ بات دین کی ہو رہی ہے اور اس کی جہنم تیار ہو رہی ہے otherwise speaking the talk of them but is جہنم through the talks of them یا کسی پر بیٹھنا آسان نہیں ہے to sit on the chair is not easy تو پوچھا جائے گا کس کے لیے کیا so it be asked for you did it تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سو فیصد تیرے لیے کیا کین یو سی اللہ hundred percent we did it for you اور تیسرا اگر یہ پوچھا جائے کیسا کیا and the third thing is it will be asked how did you do it تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ ایسا ہی کیا ہے جیسا تم نے کہا تھا we can't claim that O اللہ we did it as you want us to do it اگر فرما دیتے کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں پر محنت کرو see making effort on ourselves make effort on others also رو کر رہا ہے لوک ایٹ میز میکنگ سچدا جب اس کو کچھ آتا نہیں تو اس کے لیے سارے عمل پکے ہوں گے یا کچھ ہوں گے ہاؤ ہل ڈوشن ہوں گے کچے کچے ہوں گے اسٹرانگ ایکشن تو حضرت نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اس کے نام عمل میں اس کا وہ عمل کچا لکھا جائے گا ان ہیز نام عمل in his books of record the action will be written as weak action اور اس کا وہ کچا عمل تمہارے نام عمل میں پکا لکھا جائے گا اینڈ ان مائی ان مائی نام عمل in my book of deeds that very action will be written as complete and strong action کتنی بڑی خوشخبری ہے what a great great change in اور اس کے معاملے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ اس نے کیسا کیا ہے بس اس کا تو میرے نام احمد میں سو فیصد پکا لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ ون آس میں how he did the action but regard to my نام امال regard to my book of deeds will be written as hundred percent اس لیے لوگوں پر محنت کرنا بہت بڑا ہمارا ذخیرہ ہے to make effort on people this is a great change of us اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے شیطان کو عداوت ہے دعوت سے شیطان ہیچ دعوت کیوں عداوت ہے یہ اپنا اپنا کر کے مر جائے کوئی بات نہیں ہے یہ جی، اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر نہیں مرنا چاہیے وائی شیتان بی میڈ سو شیتان دس کیونکہ اگر یہ ہزاروں لوگوں کو تیار کر کے مرا تو اس کا تو دفتر بند ہی نہیں ہوگا سب کے نام عمل اس کے نام سب کے عمل اس کے نام عمل میں جائیں گے so if a person makes effort and many people are made to his effort book so reward of so many people اس لیے سے انسانوں کو کما کر جانا ہے so have to make people through this effort. مولانا عمر صاحب فرما دیتا ہے رحمت اللہ علیہ دنیا میں لوگ چیزیں کما کر جاتے ہیں ہم انسانوں کو کما کر جائیں people from this world but and leave this world people through this effort اگر ہم نے انسانوں کو کمایا تو وہ جتنا کریں گے وہ ہمارے نام میں deeds. اور اس میں وہ ہوں گے کہ جو بہت زیادہ کریں گے ہم بھی نہیں کر سکے اس سے زیادہ کریں گے وہ some people That amount amount we couldn't even do. ارے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ملک شام فتح کیا وہ آدمی ملک شام فتح نہیں کر سکا جو ان کو لایا تھا سیریا بٹ داسن خالد ہی اللہ تعالیٰ خالد اگر وہ ناما امل میں کس کے جائے گا بٹ انز نامل تھا اس کے نامل میں جائے گا جو خالد ابن ولی پر محنت کر کے لایا تھا امام المحدسین کس کے نام امل میں جائے گا جو جمعہ ہم ایک شہر میں نہیں پڑھتے تھے دو جمعہ ایک شہر میں نہیں ایک جمعہ اس شہر میں دوسری جمعہ دوسرے شہر میں نیا فتح کرتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا حضرت consecutively in one, in one town. Uh, basically, he would be conquering town after town. Every every week, he would reach Jummah in another town. So much work Allah Ta'ala took from Hazrat Umar radiallahu anhu. Naya इलाका फतह hota tha, dusri जुमा naya इलाके mein hoti thi. Another another town used to be uh, conquered and he used to reach Jummah in that town. Itni तेजी ke saath Islam फैला. Islam was moving at a very rapid speed اور خود اتنے بڑے بنے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو حضرت عمر نبی ہوتے said if there was another it would be عمر کو تو ملے گا یہ سارا کام کا حضرت عمر کو ملنے والا ہے All the reward of this, yes, Hazrat Umar will get. لیکن اس سے پہلے کس کو ملے گا بفور ہی مو ول گیٹ اٹ کہ حضرت عمر کو کون لایا تھا رضی اللہ عنہ براٹ حضرت عمر انو تماچے کس نے کھائے تھے لہو کس کو نکلا تھا وہ تماچے کھانے والوں نے اتنا کام نہیں کیا مگر جو تماچے مارنے والا تھا وہ بڑا کام کر گیا اعمال میں اس کے جائے گا جس نے تماچے کھائے تھے انسانوں کی محنت سے بعض ایسے ہیرے مل جاتے ہیں تھرو دا ایفرٹ جو دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم نہیں کر سکے ہیں وہ ایسا کریں گے لیکن نام میں ہمارے میں آئے گا بٹ آل good بکس تو شیطان تھوڑی چاہے گا کہ ایسے کھاتا کھول کر جائیں لوگ ایسا نام مال وزندر بنا کر جائیں شیتان doesn't want that so much of good deeds is written write good اس لیے شیتان کو جو سب سے زیادہ دعوت ہے وہ دعوت سے has most amount of regard to دعوت کہ وہ آدمی کو جو ہے نا نفز دبانا جانتا ہے کہ کون سے نفس دبانے کی کسی نہ کسی عنوان سے اس کو معذور کر دو اس کو بٹھا دو کمزور کر دو you know which nerve to press and how to take people away from this effort اس لیے کمزور نہیں ہونا ہے وی شوڈن بی ویکن چلتے رہنا ہے کیری آن چلتے رہیں گے تو ان شاء اللہ موت تک اللہ چلا دے گا you carry on moving then till death اللہ تعالیٰ ول کیپ یو موونگ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے مرتے مرتے کرنا ہے مولانا عمر صاحب dying dying doing we have to do this effort اور یہ فرماتے تھے کرتے کرتے مرنا ہے and you should see that in doing this effort we have to die اس لیے ہم ہمارے ماہانہ تین دن ناگانا ہونے دیں وی شوڈ ناٹ مس اور تھری ڈیز ایک آدمی تین دن جاتا ہے ذمہ دار تو ایک آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک جماعت جائے گی پرسن از ریسپانسبل بردر ایک آدمی سالانہ چلے کا اہتمام کرتا ہے سالانہ خروج کا وہ ایک آدمی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک جماعت ہے person is going for forty days every year then you can go alone yes to prepare group around ہم دکھنے میں تین دن ہے دکھنے میں چار مہینے چلے ہیں لیکن چلہ تین دن نہیں ہے پندرہ بیس آدمیوں کی زندگی ہے اس کے ساتھ is not just a three days or 40 days, but is the life of many people that are with him in the path of Allah. Subhanahu Wa Taala. So now he won't sit he obviously he'll make that he'll have that worry and concern how we can make effort on others. हर मस्जिद से नकद जमात बनाएगा. He'll make effort for, on every for, in every masjid that how we can get a cash jamaat. कितने लोगों की जिंदगियां संभली? And then through this, how many more people's lives will be made? हर बस्ती में मस्जिद और जमात बनाएगा. He'll make effort in every masjid that. कितने खैर के वजूद में आने का जरिया बनेगा? And through this how much good got come about اس لیے شیتان کوشش کرتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہی تین دن نہیں جانا چاہیے so his makes all out responsible brother must not go for three days یہ ذمہ دار سالانہ خروج نہیں کرنا چاہیے this responsible brother must go out for forty days یہ ذمہ دار روزانہ ڈھائی گھنٹے نہیں پھرنا چاہیے this responsible brother must not give two and half hour رہے بانس اور نہ بجے بولو بانس اڑی کہ یہی بیٹھ جائے تو تو پورا دفتری بنڈل ہو جائے نہ رہے بانس نہ بجے بانس اڑی تو یہ ہم پر کوشش کرتا ہے یہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہ معذور ہو جانا چاہیے گھٹنے کا معذور کمر کا معذور بلڈ کھانا کھاتا ہے دکان پر جاتا ہے شادی میں جاتا ہے میت میں جاتا ہے سارے کام کرتا ہے تبلیغ میں ذرا مسئلہ ہے نہیں ہے تبلیغ اس کو معذورنا دیتا ہے مسلوں والا بنا دیتا ہے ہم اپنے آپ کو معذور نہیں بنائیں گے میک نیت ان شاء اللہ اور موت تک کریں گے اور اس دنیا سے انسانوں کو کما کر دیا گے and we will people individual earn people through this effort کرو گے ان شاء اللہ اور ڈو دس ایفرٹ اس لیے نیت کرو کہ ہم بہاون سے نہیں مریں گے very important make intention that we not you want become barren کون کون نیت کرتا ہے وہ میک انٹینشن نیت کرو ہر سال چار مہینے دیں گے میک انٹینشن کتنے دیں گے بولو ہر سال چار مہینے دیں گے کون کون دے گا ہر سال چار مہینے جو ہر سال دے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ ہر سال چار مہینے ہر سال چار انسانوں کو کما کر مرنا ہے بڑی آخرت بنا کر جانا ہے جو پیپل ان شاء اللہ ماشاء اللہ واہ واہ واہ واہ ہر سال چار مہینے اللہ توفیق دے اللہ قبول فرمائے اچھا بیٹھ جاؤ اب اتنے سالوں کا ہم نام نہیں لکھ سکتے اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا بیٹھ جاؤ ارے بھائی بیٹھ جاؤ جزاک اللہ خیر او بھائی بیٹھ جاؤ اچھا او بھائی او بزرگ ذرا بیٹھ جاؤ اچھا اللہ بہت قبول فرما گئے دوسرے نیت کر لو کہ جیسے سالانہ پابندی کریں گے ایسے انشاءاللہ ماہانہ کے بھی ناغا نہیں ہونے دیں گے ہر مہینے تین دن پابندی سے لگائیں گے لگاؤ گے انشاءاللہ اور اکیلے نہیں جائیں گے ہر ساتھی اپنے ساتھ جماعت بنا کر جائے گا سر پیچھے والے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ان شاء اللہ ویری ویری امپورٹینٹ لوکل آمال آلسو دا ڈیلی آمال and very important three days every month ان شاء اللہ لگاؤ گے ہر مہینے تین دن کبھی بھی نامہ نہیں ہونے دیں گے ایوری منتھ ہر مہینے تین دن جماعت بنا کر جائیں گے ول میک اے جماعت and go out in path اللہ کون کون ہر مہینے پابندی سے تین دن لگائے گا اسے ان شاء اللہ ڈیز ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ ان شاء اللہ ہمارے تین دن کی طاقت ٹوٹ گئی ہے تین دن آگے پیچھے ہو گئے واہ واہ واہ واہ واہ واہ ہر مہینے تین دن جماعت بنا کر جانا ہے کیسے جانا ہے جلدی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے اپنی جماعت بنا کر جائیں گے جماعت تشریف رکھے ہیں بیٹھ جاؤ اور کم سے کم آخری درجے کی تبلیغ کہ روزانہ ہم ڈھائی گھنٹے لگائیں گے کتنے گھنٹے لگائیں گے لگاؤ گے لوئسٹ لیول ڈیلی شاء اللہ minimum two and half hour کون کون لگائے گا پول سے ان شاء اللہ ڈھائی گھنٹے کس کو کہتے ہیں واٹ اینڈ ہاف آورس ارے بتاؤ بھائی ڈھائی گھنٹے کس کو کہتے ہیں is is two and half hours جی بولو نا بھائی ارے ڈھائی گھنٹے کس کو کہتے ہیں ایک گھنٹہ انچاس منٹ اور ساٹھ سیکنڈ کو بتاؤ بھائی ون آور از وٹ ایک گھنٹہ انچاس منٹ اور ساٹھ سیکنڈ کو ڈھائی گھنٹے کہتے ہیں ایک گھنٹہ ارے بھائی ڈھائی گھنٹے ڈھائی گھنٹے لگا ہو گئے تو ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ انچاس منٹ اور ساٹھ سیکنڈ ہو جائیں گے پورے تو کتنے ہوں گے ایک سو بیس ارے میں بھی کنفیوز ہو گیا بھائی بیسکلی کہ فل تھری بہرحال یہ ہے کہ ڈھائی گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی کم نہ ہو it means not even one second less ایک سو بیس منٹ ایک سو بیس منٹ ہو جائے گا نا ٹوینٹی منٹ ایک سو ایک سو انچاس منٹ اور ساٹھ سیکنڈ ایک سو انچاس منٹ اور ساٹھ سیکنڈ تو ساٹھ سیکنڈ بھی ہمارے کم نہ ہو few second also should be less in two and half hour لگائیں گے ان شاء اللہ آلریڈی ان شاء اللہ اور اپنے ساتھیوں کو ہم اچھے پیار محبت سے لے کر چلیں ہم اپنے رویوں کو نرم کر دیں and conduct ourselves soft manner with our ساتھیز یہ جوڑ اسی فکروں کے لیے ہوتے ہیں ہمارے ذاتی دین کی بھی ہمیں فکر ہو جائے اور ہمارے عملے کو بنانے کی بھی ہمیں فکر ہو مجمع جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور نیا مجمع بنتا رہے اس کی فکروں میں کوششیں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے اس کے لیے ماہانہ خروج سالانہ خروج روزانہ کی محنت تو انشاءاللہ اس سے نیا مجمع بھی بنے گا جو موجود ہے اس کی حفاظت بھی ہو جائے گی so to do basically firstly over three days over two and half hour and other Amal. In this, inshallah, we will be made and a new group also will be created to this. Take inshallah. Allah kabul farmaye. Ab mashwara hoga, tashrifa khair.